ما تدعون ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے بات باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے دو تاسو میں ڈوبتے آخر قدم بس اٹھاؤ گے یا نہیں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے باز کیوں کر کرو گے رد جو محقق ہے ایک بار کیوں کر کرو گے رد جو محقق ہے ایک بار کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ یا نہیں یارو خودی سے با یارو خودی سے بار باز بھی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں اعوذ اللہ من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نذیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر ایاز محمود صاحب کے ساتھ کنٹرول پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے F M one hundred point seven اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان پہ اور ہفتے کی شب رات نو سے دس بجے F M hundred point seven پہ عربی زبان اور پھر دس سے گیارہ بجے F M hundred point seven پہ ہی بنگلہ زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو سے مختلف لوگ آ کر دیتے ہیں اور معذرت یہ فون چل پڑا بیچ میں ہمارے اسٹوڈیوز میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لاتے ہیں اور ان سوالات کا جوابات دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے موجودہ ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر رضا صاحب ہمارے سامعین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں خود مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اب جماعت احمدیہ میں بطور مبلک کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں ان کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ان اعتراضات کو لے کر آپ کے سامنے صحیح تصویر رکھتے ہیں جن کا تعلق جماعت احمدیہ کے عقائد یا جماعت احمدیہ کے بزرگان سے ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ سے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان افتتاحی کلمات کو سنیں ان کلمات کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور پھر محترم منصر رضا صاحب ان کے جوابات دیتے ہیں اور اس طرح یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ دس بجے تک چلے گا یعنی F M hundred point seven پہ اور دس بجے پھر ہم اس فریکوینسی کو خیر بات کہہ کر اے ایم فائیو تھرٹی کی فریکوینسی پہ چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ مزید جو ہمارا براہ راست گفتگو کا سلسلہ ہے وہ تقریباً دس بجے گیارہ بجے تک چلے گا اور گیارہ بجے ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسی الخام سید اللہ تعالیٰ بن العزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے آج کے پروگرام کا مختصر سا تعارف ہے آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں جی انصر صاحب بسم اللہ جی ذاکم اللہ جیسا کہ میں پہلے کئی دفعہ اپنے مختلف پروگراموں میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے جو غیر احمدی علماء ہیں وہ یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک سلیکٹیو قسم کی باتیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے قصور ہے تو صرف اتنا کہ وہ دین کا بنیادی علم بھی حاصل نہیں کرتے اور پھر جو بات بظاہر عقل کے خلاف یا علماء کی دو باتوں میں ایک دوسری کے خلاف ہو متضاد ہوں تو وہ ان سے سوال بھی نہیں کرتے اور اندھا دھند اس کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے علماء اس کو بتا دیتے ہیں یہ قصور ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ علماء کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لینا ان کی پرستش کرنے کے برابر ہے ان کو اللہ کے علاوہ رب بنانے کے برابر ہے تو یہ اتنا قصور ہے دین کو علماء کے سپرد کر دیا ہے اور خود دنیا میں مشغول اور مصروف ہو گئے ہیں مولوی صاحب آپ کی دنیا میں مداخلت نہیں کرتے آپ ان کے دین میں مداخلت نہیں کرتے آپ دنیا میں سیاہ سفید جو مرضی کرتے رہیں مولوی صاحب کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس میں آپ کو روکیں ٹوکیں اور باہر جو غیر احمدی یعنی جماعت سے باہر جو غیر احمدی علماء ہیں وہ مسجدوں کے جو امام ہیں وہاں پہ کسی انتظامیہ کے تنخواہ دار ہیں تو وہ کسی بھی شخص کے متعلق اس کے حرام کاروبار کے متعلق اس کی لوٹ کسوٹ کے متعلق اس کے رشوت لینے دینے <clears throat> کے متعلق ان کو ہمت نہیں ہے جیسے بہت سے غیر احمدی دوستوں نے بتایا جو سعودیہ میں رہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کے امہ کرام ہیں جو مسجد حرام میں چاہے وہ مکہ میں ہوں یا وہ <clears throat> مدینہ میں ہوں یا کسی بھی مسجد کے امام ہوں وہ شاہی خاندان کے بارے میں یا جو امیر کبیر لوگ ہیں ان کے رسم و رواج کے بارے میں زندگی گزارنے کے بارے میں تنقید نہیں کر سکتے اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے تنبیہ کر دی جاتی ہے اور اگر وہ باز نہ ہے تو پھر اس کو ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے بعض کو مار بھی دیا جاتا ہے تو یہ مولوی کا اور عوام کا جو ایک تقسیم کار ہے کہ آپ ہماری دنیا میں مداخلت نہ کریں ہم آپ کے دین میں مداخلت نہیں کرتے ہم دنیا کے نام پہ جو چاہے سیاہ و سفید کریں آپ کو ہمیں روکنا ٹوکنا نہیں ہے لان تان نہیں کرنا شریعت کی باتیں نہیں بتانی ورنہ آپ کی نوکری جاتی رہے گی اور یہاں بھی کینیڈا میں بھی مجھے اس طرح کا ایکسپیرئنس ہوا ہے کہ ہم جب اپنے مسلمان بھائیوں سے جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کی مساجد میں جاتے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں وہ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مشترکہ باتیں ہیں ان پر اکٹھے ہوتے ہیں مل کے سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں اور جو اسلام کے خلاف مغرب میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے قرآن کریم کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف اسلامی عقائد کے خلاف تو اس میں ہم مل کر کام کرتے ہیں تاکہ غیر مسلم دنیا کو مغرب کو یہ پیغام جائے کہ ان باتوں پر تمام مسلمان اکٹھے ہیں اور بعض دفعہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو ان کے ائمہ ہیں وہ مان بھی جاتے ہیں کہ ہاں ہم یہ آپ کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے لیکن ان کی مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ پھر ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہم سے تعاون نہ کریں اور وہ پھر بعد میں شرمندگی سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں مشترکہ موضوعات پر ہم سیمینارز کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری جو انتظامیہ ہے اس نے منع کر دیا ہے تو یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ صرف الزامی بات نہیں ہے بلکہ تجربے اور مشاہدے نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ عوام اور علماء میں تقسیم کار ہو چکی ہے اور عوام نے علماء کو یہ کہا ہے کہ آپ ہماری دنیا میں مداخلت نہ کریں ہم آپ کے دین میں مداخلت نہیں کریں گے آپ دین کے نام پہ جو مرضی کریں سیاہ سفید کریں آپ کسی کو کافر قرار دیں آپ کسی چیز کو حرام قرار دیں ابھی چند سال پہلے کی بات ہے امریکہ میں ایک سیاہ فام مسلمان عالم ہیں میں نام نہیں لیتا ان کا انہوں نے تمباکو کو حرام کر دیا انہوں نے کہا جی تمباکو حرام ہے حالانکہ جس چیز کو اللہ نے حرام نہ کیا ہو اس کو حرام قرار دینا اللہ کے رسول کی بھی اس اس میں دار اختیار میں نہیں ہے ہم پڑھ چکے ہیں صورت تحریم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو حرام قرار دیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لما تو حرما اہل اللہ لک جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو اس کو حرام آپ کیسے کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کسی بھی غیر عالم نے یا کسی بھی مسلمان نے کوئی بھی بات نہیں کی اور اس کو یہ نہیں کہا کہ جناب جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے تو یہ ایک تقسیم ہے کہ آپ جس کو چاہے حرام کر دیں جس کو چاہے حلال کر دیں جس کو چاہے کافر کہہ دیں جس کو چاہے مسلمان کہہ دیں ہم اس میں مداخلت نہیں کریں کہ آپ ہماری بات میں مداخلت نہ کریں تو یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ دائرہ کار کی جو تقسیم ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے ہمیں اور جہاں تک علماء کا تعلق ہے وہ لوگوں کی اس جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دین سے دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو دین کے نام پر جو بتاتے ہیں وہ بڑے آرام سے مان جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ کاٹ چھانٹ کر کچھ باتیں پیش کرتے ہیں ایک سٹوری بناتے ہیں اور خود اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں میں جب مسیح اور مہدی کی عادیث کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے خود علماء کی کتب سے یہ بیان ملا جو میں کئی دفعہ یہاں پیش بھی کر چکا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں نا لازمی نہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے ہم نے مختلف ٹکڑے جوڑ کر ایک سنیریو بنایا ہے ایک منظرنامہ بنایا ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے درمیان اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں تو خود انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ باتیں ہماری اپنی خود ساختہ ہیں اور پھر وہ آپس میں اتنے متضاد بھی ہیں کہ کوئی اس کو اگر ذرا سا غور کرے تو اس کو نہیں مان سکتا لیکن لوگ اس کے متعلق کو سوال ہی نہیں کرتے جو میں آج آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں وہ ایسی ہی ایک بات ہے اور اس کے مختلف پہلو ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے اور ابن ماجہ سیاستہ کی کتب میں سے ایک کتاب ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لل مہدی اللہ عیسیٰ کہ کوئی مادی نہیں ہے سوائے عیسیٰ کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہی مادی ہیں لیکن جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک امام مہدی ہوں گے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو اس میں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس یہ بات کیسے ناممکن ہے اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے محمد بن خالد الجندی ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجہول ہیں لیکن ان سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لی ہے اور ابن معین جو ہیں جن کی یہ کتاب ہے ابن معین بہت بڑے ایک محدث ہیں اور ان ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کو ابن معین نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے اور جس کو ابن معین سکہ کہہ دیں یعنی سچا کہہ دیں وہ سچا ہے تو یہ جو جملہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے اسماع رجال کی تہذیب و تہذیب اس کا نام ہے اور اسماع الجال کا مطلب یہ ہے سامعین کہ ایسے مردوں کے نام ایسے راویوں کے نام جن سے مختلف احادیث روایت کی جاتی ہیں وہ کہتے جی میں نے فلاں سے سنا اس نے کہا میں نے فلاں سے سنا اس نے کہا میں نے فلاں سے سنا سنتے سنتے بات صحابی تک پہنچتی ہے اور پھر صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ صحابی کے بعد جو تابعین تبا تابعین اور بعد کے جو لوگ ہیں جو راوی ہیں جو اسناد ہیں ان کے متعلق لوگوں نے کافی چھان پھٹک کی اور بہت ریسرچ کی اور پھر ایک ایک بندے کے متعلق انہوں نے اس کے کچھ مختصر کچھ مفصل حالات لکھے اور ان کو جب جمع کیا تو اس فن کا نام رکھا گیا اسماع الرجال یعنی مردوں کے نام ایسے مردوں کے نام جو احادیث روایت کرتے ہیں تو ایسی ہی ایک کتاب ہے تہذیب و تہذیب اس کے بڑے والیوم ہیں اس میں یہ لکھا ہے ابن معین کے متعلق کہ جس حدیث کو ابن معین نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے پھر علامہ القرطبی اپنی کتاب تذکرہ بے احوال الموت المعطرہ اس میں اس حدیث کے راوی جو ہیں للمہدی اللہ اس کے راوی ہیں محمد بن خالد الجندی اس کے متعلق انہوں نے چند لوگوں کا یہ قول نقل کیا کہ وہ مجہول تھا لکھتے ہیں کہ اسے یا بن معین نے سکہ قرار دیا ہے اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے کے مجدد کے طور پر نازل ہوں گے اور حضرت امام مہدی کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانے کے مجدد ہوں گے تو پھر دو مجدد بیک وقت تو نہیں ہو سکتے چنانچہ ایک تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ابن ماجہ کتاب الفتن باب شدت الزمان اور المستدرک للحاکم کتاب الفتن والملاحم اس میں دو کتابوں کے اندر یہ حدیث انہی الفاظ میں ہے کہ للمہدی اللہ عیسیٰ ابن مریم کے عیسیٰ ابن مریم کے سوا اور کوئی مہدی نہیں ہے پھر اس کو مصنف ابن نبی شعبہ نے کتاب الفتن میں درج کیا ہے مصنف ابن نبی شعبہ بھی ایک بہت مشہور احادیث کی کتاب ہے اور ہمیں پروپیکنڈے کے ذریعے سیاستہ کی کتابوں <clears throat> سے روشناس کرایا گیا ہے اور یہ باور کرایا گیا ہے گویا یہی جو چھ کتابیں ہیں وہ صحیح ہیں اور وہ کوئی نہیں ہے حالانکہ مصنف ابن ابی بشعبہ ایک بہت اہمیت والی کتاب ہے اور سیاستہ سے پہلے اس کو گنا جاتا تھا اور اس کو کافی پڑھا جاتا اور اس کو پیش کیا جاتا تھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم مہدی ہیں پھر وہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ لازم نہیں کہ اس سے اس مہدی کی نفی ہوتی ہو جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے بس عیسیٰ علیہ السلام آخری مادی ہوں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مادی ہونے کو وہ کم از کم مان گئے ہیں آ, لیکن اپنی طرف سے یہ بات ڈال دی کیونکہ عقیدہ ہے نا کہ دو ہوں گے تو جب یہ کہا گیا کہ المادی و ابن مریم کہ جو المہدی ہے اور سامعین یہاں پہ یہ بھی غور کریں کہ ایک ہے مہدی اور ایک ہوتا ہے المہدی تو مہدی تو کئی ہو سکتے ہیں جو پچھلے ادوار میں آئے جو جتنے بھی مجدین ہیں ان کو بھی مادی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو بھی ہدایت یافتہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائے گا وہ مہدی ہوگا لیکن جو المہدی ہے جس کے آنے کے بارے میں قرب قیامت میں ذکر ہے وہ المہدی ہے اور اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ المہدی و عیسب و مریم کہ مہدی جو ہے وہ عیسیبن مریم ہی ہیں اب جب مصنف ابن بھی شعبہ لکھنے والے نے مرتب کرنے والے نے جب یہ حدیث لکھی اور درج کی اپنی کتاب کے اندر تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں اور امام مہدی اور ہیں چنانچہ انہوں نے یہ تو لکھ دیا کہ الماہدی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں لیکن ساتھ یہ لکھا کہ اسے لازم نہیں ہے کہ اس سے اس مہدی کی نفی ہوتی ہو یعنی عیسیٰ ابن مریم بھی مادی ہیں لیکن ایک اور مہدی آئے گا لیکن جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دو مہدی یا دو مجدد بیک وقت تو نہیں ہو سکتے ایک وقت میں تو ایک ہی ہوگا پھر مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے لکھا ہے کہ یوش و من عاشہ من کم القا اسبن مریمہ امام مہدیم و حکمن عدلن قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے اس کی ملاقات اس ابن مریم سے ہو اور وہ کون ہیں وہ امام مہدی ہیں اور حکمن عدلن ہیں تو یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کو ہی امام مہدی کہہ رہے ہیں پھر کنز المال کتاب القیامت میں تبرانی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ سما ینزل و اسبن و مریمہ مصدقن بے محمد علام الت ہی امام مہدیم و حکمن عدل فیقت الدجال پھر اسے اپنے مریم نازل ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی ملت پر امام مہدی بن کر حکم عدل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے یہ کنز المال میں ہے حدیث اس کے علاوہ زوائد از نور الدین علی بن ابی بکر الحسمی اس کے جلد ساتھ میں بھی یہ حدیث ہے پھر کنز المال میں ہی اسی کتاب القیامت کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ تقوم السات و اللہ اللہ اشرار الناس ولا مہدی اللہ صبن مریم کہ قیامت جو ہے وہ سب سے شریر لوگوں پر قائم ہوگی اور عیسیٰ ابن مریم کے سوا اور کوئی مادی نہیں ہے <clears throat> پھر تفسیر ثمرکندی تفسیر نساء زیر آیت ایک سو انسٹھ اس میں لکھا ہے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے وہ نبی امام مہدی ہوں گے تو اس میں بھی وہ حدیث میں کہا گیا کہ وہ نبی بھی ہوں گے اور امام مہدی بھی ہوں گے بعض لوگ کہتے ہیں وہ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے لیکن یہاں بھی ان کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا گیا اور کہا گیا کہ وہی امام مہدی ہیں تاریخ الخلفاء جو علامہ جلال الدین سیوتی نے مرتب کی ہے اس کے صفحہ ایک سو اٹھاون پر لکھتے ہیں وکال الحسن و ان مہدی الف فا عمر ابن العبد العزیز و اللہ فلاں مہدی اللہ بن مریم کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مہدی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جو بھی ہدایت یافتہ بندہ ہے وہ مہدی کا زمانے کا مستحق ہے اس کو کہا جا سکتا ہے مہدی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مادی ہے تو عمر بن عبدالعزیز مادی ہیں کیونکہ وہ نیک آدمی تھے اور انہوں نے بنی میاں کی جو عیاشیاں اور بدکاریاں تھیں ان کو ختم کر کے خلافت راستہ کا نظام دوبارہ سے اس کا احیا کر کے اس کو جاری کیا اور کہتے ہیں وا اللہ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ بن مریم کے سوا کوئی مادی نہیں ہے یعنی یا تو ہمارے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز ہیں یا پھر عیسیٰ بن مریم ہیں اور کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ کتاب ہے البدایا و نہایا جل نمبر ہے انیس النہایا فلفتن والملاحم میں صفحہ چھیاسٹھ اور سرسٹھ پر ہے اس میں یہ علامہ ابن کثیر نے مرتب کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بس جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ لل مہدی اللہ صبن مریم تو کہتے ہیں کہ بس جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی ہے تو وہ محمد بن خالد الجندی السنعانی سے مشہور حدیث ہے جو مؤذن تھے اور شافعی کے استاد تھے اور ان سے ایک سے زیادہ لوگوں نے بھی روایت کی ہے اور وہ مجہول نہیں ہیں جیسا کہ حاکم نے خیال کیا تو حاکم نے جب المستدرک میں اپنی کتاب میں جو المستدرک للحاکم کے نام سے مشہور ہے اس میں جب یہ حدیث کوٹ کی تو اس میں انہوں نے خالد کو کہہ دیا کہ وہ مجہول ہیں لیکن یہ علامہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ مجہول نہیں ہیں جیسا کہ حاکم نے خیال کیا ہے بلکہ ابن معین نے ان سے روایت کی ہے اور اسے سکہ قرار دیا یعنی سچا قرار دیا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث بظاہر ان احادیث کے مخالف نظر آتی ہے جن میں عیسیٰ بن مریم کے علاوہ ایک مہدی کا ذکر ہے چاہے ان کے نزول سے پہلے آ چکے ہوں جو کہ ظاہر بات ہے اور اللہ سب سے بہتر جانتا ہے چاہے ان کے نزول کے بعد ظاہر ہوں اور اس حدیث میں تعمل کرنا اس کی نفی نہیں کرتا اور اس کی مراد یہ ہے کہ حقیقی مہدی تو عیسیٰ بن مریم ہی ہیں لیکن اس بات کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی کہ ان کے علاوہ بھی کوئی مہدی ہو تو بالکل وہی بات ہے جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا وہ مادی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خلفۂ راشدین کی بات کی تو یہ فرمایا کہ علیکم کم و سنت الخلفۂ راشدین المحدین کہ تم پر واجب ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو یعنی اس پر عمل کرو اور جو میرے خلفۂ راشدین المحدین ہیں تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خلفۂ راشدین کو بھی مہدی قرار دیا تو مہدی لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی مہدی ہو ہر وہ شخص ہر وہ بزرگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے وہ مہدی ہے لیکن اب جو آخری زمانے میں قرب قیامت میں آنے والا ہے وہ المہدی اور وہ مسیح مود وہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں وہ الگ الگ نہیں ہیں اور یہاں بھی ابن کثیر نے بڑی وضاحت سے لکھا کہ جب یہ اس حدیث میں ہم تعامل کرتے ہیں تو وہ نفی نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مراد یہ ہے کہ حقیقی مہادی تو اسے بن مریم ہی ہیں لیکن اس بات کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی کہ ان کے علاوہ بھی کوئی مہادی ہو تو مادی اور ہو سکتے ہیں لیکن جو آنے والا عیسیٰ ہیں وہی مادی ہیں پھر اس کے بعد جو یہ کتاب ہے تاریخ ابن خلدون اس میں وہ لکھتے ہیں ابن ابی واتیل کہتے ہیں کہ اس قول کہ عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں کا یہ معنی ہے کہ کوئی مہدی ان کے ساتھ ہدایت و ولایت میں برابر نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں یعنی ابن خلدون کہتا ہوں کہ صوفیہ نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ کوئی مہدی نہیں سوائے اس مہدی کے جسے شریعت محمدیہ سے اس کی پیروی کرنے اور منسوخ نہ کرنے میں وہی نسبت ہوگی جو عیسیٰ کو شریعت موسویہ سے تھی تو یہاں پہ یہ پتہ لگ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شریعت موسویہ کے پیروکار تھے اس کی پیروی کرتے تھے اور اس کو انہوں نے منسوخ نہیں کیا جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اور شریعت لے کر آئے تھے اور ان کا وہ جو انجیل ہے وہ بھی شریعت کی کتاب ہے تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کی شریعت جو ہے اس کو منسوخ نہیں کیا بلکہ اسی کی پیروی کرتے تھے پھر تفسیر کرتبی جس کا دوسرا نام ہے الجام لحکام القرآن اس میں تفسیر سورہ توبہ کی جو کرتے ہوئے جو آیت ہے حب الزی ارسلہ رسول اس میں وہ کہتے ہیں کہ وکیلا اور کہا جاتا ہے الماہدی ہوبا عیسیٰ فقط کہ مہدی جو ہے وہ صرف عیسیٰ ہی ہیں یہ کال لکھنے کے بعد علامہ القرطبی جو ہیں وہ اپنی تفسیر میں اس کال کو غلط قرار دیتے ہیں اور ابن ماجہ کی جو حدیث ہے لل مہدی اللہ عیسیٰ اس کی صحت سے بھی انکار کرتے ہیں لیکن اس سے بہرحال یہ اس بات ثابت ہو جاتی ہے ہمارا کام ہے کہ آپ کے سامنے جتنے بھی باتیں ہیں وہ کھول کے بیان کریں کوئی چھپائیں نہ کوئی اپنی طرف سے ہم جھوٹ نہ بیان کریں میں اس جملے کو جو تفصیل کرتبی میں ہے علامہ کرتبی کی یہ بات بیان کر کے کہ وکیلا المہدی ہوا ہو عیسیٰ فقط کہ کہا جاتا ہے کہ صرف عیسیٰ ہیں تو آپ کو میں نہ بتاتا اگلا جملہ لیکن پھر یہ مجمع اور مولویوں میں کیا فرق رہ جائے گا کہ میں آپ کو ایک سلیکٹو کاٹ چھانٹ کر ایک بات پیش کروں تو میرا فرض ہے آپ کو یہ بتانا کہ علامہ کرتبی اس کال کو جو مختلف لوگوں کا کال ہے اس کو پیش کرتے ہوئے اس کو غلط قرار دیتے ہیں اور جو ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ اللہ سے جو میں نے شروع میں بیان کی ہے اس کی صحت سے بھی انکار کرتے ہیں لیکن اس سے یہ بہرحال ثابت ہو جا ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی یہ خیال ضرور پایا جاتا تھا اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا چاہے کرتبی اس کو مانے نہ مانے یہ ایک الگ بات ہے اور میں نے سچائی سے کام لیتے کو بتا دیا کہ کرتبی اس کو نہیں مانتے لیکن اتنا ضرور انہوں نے بھی بیان کیا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا ضرور کہ عیسیٰ بن مریم ہی امامات دی ہیں اور پھر موجودہ دور کے یعنی پچھلی صدی کے ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین تھے حسین احمد بندی صاحب انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے الخلیفۃ المہدی فی الحادیث صحیحہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام سفارینی کا بیان ہے پھر آگے وہ سارا عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت مادی کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مادی ہیں اور صحیح بات جس پر اہل حق ہیں یہ ہے کہ مہدی کی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الگ ہے اب وہ اپنی طرف سے اپنا ایک عقیدہ بیان کر رہے ہیں اپنا ایک دعویٰ کر رہے ہیں اس کا ثبوت کوئی نہیں دے رہے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات جس پر حق اہل حق ہیں تو اب اہل حق جو ہیں ان کی بات تو اس وقت ہی مانی جائے گی جب وہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگی لیکن وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی کے بارے میں بہت سے قوال ہیں حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مادی ہیں یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ چودہ سو سال سے تمام علماء کا یہ متفقہ قیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں اور مہدی علیہ السلام اور ہیں تو یہ بات علماء کی غلط ہے وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ جی قادیانیوں نے آج آ کے یہ کہہ دیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں ایک ہی ہیں آج تک تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں پچھلے چودہ سالوں میں کسی نے نہیں لکھا اور تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں الگ الگ ہیں لیکن میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ تفسیر کرتبی والوں نے لکھا اور اب یہ <clears throat> حسین احمد مدنی صاحب بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت مہدی کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں تو کہا تو گیا نا یعنی لوگوں کا یقیدہ تھا یہ نہیں کہ سب نے یہی کہا کہ حضرت علیہ السلام اور جو مہدی علیہ السلام ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہیں اس میں مختلف لوگوں کے ان کے اپنے اقوال ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سامعین ابھی آپ نے محترم انصر رضا صاحب کے افتتاحی کلمات سنے اب آپ کو دعوت کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں آج کا ہمارا پروگرام جو ہے انصر رضا صاحب کے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں ہم ان ان موضوعات کو لیتے ہیں جو ایک اعتراض کے رنگ میں ہوتے ہیں چاہے وہ جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق ہوں یا جماعت احمدیہ کے بزرگان کے متعلق ہوں اور اس میں محترم منصر رضا صاحب تحقیق کر کے آتے ہیں آج بھی انہوں نے آپ کے سامنے اسی طرح کے ایک اعتراض کو رکھا اگر آپ کا سوال اس اعتراض سے متعلق ہو تو زیادہ خوشی ہوگی محترم منصر صاحب تیاری کر کے آئے ہیں اس میں مزید آپ کے سامنے چیزیں رکھ سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کوئی اپنا سوال جو کرنا چاہیں اس میں کوئی حوالہ دینا چاہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں ای میل کیجیے وہ حوالہ اس کا صفحہ نمبر کتاب کا نام کون سا ایڈیشن تھا کس نے چھاپی جو کہ طریق ہے تاکہ جب آپ سوال کریں اور اس دوران ہم آپ کا جو حوالہ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کا سوال جو ہے اس کو سوالے کی روشنی میں پیش کیا جائے اور پھر اس کا جواب دیا جائے ہمارے پروگرام میں آپ اپنے سوال کے ساتھ تین طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں پہلا ہے کہ اگر آپ ٹورانٹو کے علاقے میں ہیں تو ہمارا ٹرانٹو کے علاقے کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اگر آپ ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two دونوں صورتوں میں جو بھی آپ پسند کریں یعنی اگر ٹورنٹو کے علاقے سے ہیں یا باہر کے علاقے سے ہیں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیں یاز محمود صاحب کنٹرول پہ ہیں ان کو بتا دیں ہم آپ کا سوال جو ہے آپ کے تعارف سے شامل کریں گے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے تیسرا طریق ای میل کا ہے ای میل کا ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس پروگرام کی نشریات براہ راست صاف نہیں سنائی دے رہی یا آپ اپنے کسی عزیز کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ویب کا پتہ نوٹ فرمائیے وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہماری اقسام ہیں ناصرہ روحی شیخ صاحبہ انہوں نے توجہ دلائی کہ اکیس اکتوبر کا پروگرام جو ہے وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا ہماری تکنیکی ٹیم جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے کو بظاہر لگتا ہے کہ کوئی اس میں کمی رہ گئی تھی جب پروگرام ہوا بہر صورت جیسے ہی وہ ہوگا انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری یہ کمزوری کی طرف توجہ دلائی گفتگو کے سوال کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کو دو منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں اس دو منٹ کے اندر آپ اپنا سوال معذرت ایک منٹ کا دورانیہ ایک منٹ کا دورانیہ ہے اور اس کے اندر اپنا سوال آپ مکمل کیجئے سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ کال کر لیں لیکن چند منٹ کے توقف کے ساتھ اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اپنے سوال میں اگر کوئی حوالہ پیش کرنا چاہیں یا شامل کرنا چاہیں تو وہ ہمیں ای میل کر دیں یا یاد صاحب کو لکھوا دیں اور وہ پہلے لکھوائیں تاکہ ہم اس حوالے کو دیکھ سکیں سامنے لا سکیں اور پھر اس پہ گفتگو ہو سکیں ہم ان گزارشات آپ کے لیے اس لیے عرض کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جس معیاری جس معیار پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیش کیا جائے اور جس طریق پہ پیش کیا جائے اس میں ہماری مدد ہو تو انصر صاحب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں <clears throat> سامعین جی۔ کے تعلق میں ہمارے ساتھ دو مہمان لائک پہ ہیں دو تین مہمان ہیں جی انہوں نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی اچھا چلیے پہلے مہمان آج کے جو ہیں وہ ہمارے باقاعدگی سے سننے والے دوست اور مہربان امین صاحب ہیں ان کی کال سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جو ہدایت سے ان کو میری طرف سے سلام انسلم اچھا، صاحب آپ کی باتیں سن رہا تھا میں جی تو معذرت کے ساتھ کہ جب میرے تین سوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علماء دین کی گارنٹی لی انما یکش اللہ من عباد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری امت میری گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے علماء دین نہیں ہو سکتی اور تیسرا کہ امبیا سابقین کی امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا اعتماد نہیں کیا اس امت کے علماء کو امبیا علیہ السلام کا وارثین کہہ دیا تو آپ کس بیس پر علماء دین کو اتنا برا بلا کہتے ہیں اور جو آپ کے پروگرام شروع سے پہلے جب مقرم نظیر صاحب کہتے ہیں کہ علماء کرام آتے ہیں اور جو یہ علماء کرام مرزائیوں کے جو دین کا بگاڑ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو آپ لوگوں تک صحیح اسلام نہیں پہنچا رہے پلیز میرے ان سوالوں کا جواب دیں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی جی شکریہ امین صاحب آپ کا آپ آئے اور اگلے سامع ہمارے ہیں ابو شایان صاحب وان سے ان کی کال لیتے ہیں شایان صاحب السلام علیکم السلام السلام علیکم جناب وعلیکم السلام رحمۃ اللہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے جی جی انصر صاحب سے پوچھنا تھا دو کوشچن نمبر ون کہ پاکستان میں یا یہاں آنے سے پہلے آپ ٹیچنگ میں تھے یا لا میں تھے یہ جسٹ جنرل کوشچن ہے جواب دینا چاہے تو بہتری اگر نہیں تو ان کی مرضی سیکنڈ جی۔ کوشچن یہ ہے ہم ایز اے لے مین انصر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب حساب کتاب ہمارا ہوگا تو اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اگر اللہ کو سب ایک مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور قرآن اللہ کے کو ایز از تسلیم کرتے ہیں تو کیا یہ کوشچن ضروری ہوگا قبر میں یا بعد میں کہ جی آپ مرزا صاحب کو ایک ماننے والا ایک نہیں ماننے والا تو اس کی ذرا لے مین کے پرسپیکٹو میں تشریح کریں جنرل میں آپ کو چھوٹا یہ کہہ رہا ہوں جج کے پاس جب جاتے ہیں ہم تو جج پوچھتا ہے جی کہ ابو آ آ گئے یا انصر صاحب یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کون سی گاڑی پہ آئے ہیں آپ کو کون لے کے آئے ہیں کون سی بس پہ آئے ہیں تھینک یو اس پہ کمنٹ دیں تھینک یو جی ٹھیک ہے شاہان صاحب شکریہ آپ کا جی انصر صاحب بسم اللہ ہوئی امین صاحب کے سوال کے ساتھ سوالات میں نے میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ جو علماء ہیں وہ آدھی بات بیان کرتے ہیں اور باقی آدھی بات نہیں بیان کرتے امین صاحب نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یکش اللہ من باد ہی العلماء کہ اللہ سے جو اس کے بندے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی خشیت کیا ہے قرآن کریم میں خدا نے کہا نا کہ خشیت تو خشیت کرنے والے لوگوں کی جو صفت ہیں وہ علماء میں پائی جاتی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہی خدا سے ڈرتے ہیں لیکن جو اس وقت علماء کا حال ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی خشیت نہیں رکھتے تو جب خدا کی خشیت نہیں رکھتے تو وہ وہ والے علماء نہیں ہیں جن کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کی ہیں لیکن جو بگاڑ پیدا ہوا اور بگاڑ والے جو علماء کی نشاندہی کی تو پھر یہ فرمائیں کہ علماء ہم شر و منتہ تعدیم السماء ان کے علماء جو ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں تو اب یہ صاف فرق ہے جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے علماء جن کو کتاب دی گئی وہ ایسے گدوں کی طرح ہے جن کے اوپر کتابیں لادی گئی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس ان کتابوں کے اندر ہے کیا تو اب جو شر پھیلا ہے دنیا میں اور علماء سو کے بارے میں خود غیر احمدی مسلمان علماء کی بے شمار تحریریں میرے پاس موجود ہیں بڑے بڑے بزرگوں نے جن میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج کے دور تک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ جگہ جگہ پھیل چکا ہے میرے پاس بھی محفوظ ہے تحریروں میں بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے علماء ہم شر و شرمنت دیم عصلم یہ آج کے دور میں ہم اپنے علماء کے اندر دیکھ چکے ہیں اور میں نے اس کے اوپر ایک مکمل ریسرچ کر کے مکمل تو خانی کرنی چاہیے اللہ معاف کرے لیکن بہت سی روایات ان علماء کی گھر کے بیدی کے نام سے میں نے جمع کی ہیں جس میں خود یہ علماء کہتے ہیں ان کے صوفیاء کہتے ہیں بڑے بڑے جو بزرگ صوفیہ کرام ہیں ان کا اور علماء کا ہمیشہ سے آپس میں پھڈا رہا ہے اور بڑے بڑے صوفیاء کو جن میں منصور حلاج بھی شامل ہیں جس میں اور بڑے بڑے لوگ شامل ہیں ان کو مروانے والے ان کو پھانسی چڑھا کر شہید کرنے والے یہ علماء ہی تھے جو حکومت وقت سے کہتے تھے کہ یہ بندہ کافر ہو چکا ہے مرتد ہو چکا ہے اس کو مار دو تو وہ سارے علماء سو کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کے دور کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جس میں عوام بھی شامل ہیں جس میں صحافی بھی شامل ہیں جس میں دانشور بھی شامل ہیں جس میں خود علماء شامل ہیں اور وہ اپنے ہی ہم پیشہ افراد کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے فرقے کے متعلق بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور اپنے فرقوں کے متعلق بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں ایسی باتیں کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں مجھے ایک پروگرام پورا کرنا پڑے گا اور میں کر کر بھی چکا ہوں پہلے ہلکا پھلکا جس میں علماء کے متعلق خود آپ کے اپنے لوگ کیا کیا باتیں کر چکے ہیں تو وہ پھر جب میں بیان کرنا شروع کروں گا نا تو پھر وہ ہے کہتے ہیں نا کہ اب یہ حکایت عام ہوئی ہے سنتا جا شرماتا جا پھر شاید امین صاحب کو بھی منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے اس لیے میرا خیال ہے کہ اس بات کو یہیں پہ رہنے دیں کہ جہاں پہ جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں علماء کے متعلق تو وہ وہ علماء ہیں جو حق پرست علماء ہیں جو کہ اللہ کے دین پہ چلنے والے علماء ہیں جو خدا سے خشیت رکھتے ہیں تو جو خدا سے خشیت نہیں رکھتا لیکن وہ مدرسے سے تعلیم یافتہ ہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے مامہ باندھا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے لیکن اس کا کال اور فیل ایک دوسرے سے یکسر متضاد ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس میں شامل نہیں ہو سکتا نام ہی اس کا علماء ہے نا وہ تو پھر اس میں آئے گا جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے گدے ہیں جن کے اوپر کتابیں ڈال لا دی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں اللہ جہاں تک جماعت احمدیہ کے علماء کا تعلق ہے اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی ایسی بات پتہ لگتی ہے تو ضرور بتائیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں رکھتے کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے میں انفرادی بات نہیں کر رہا انفرادی طور پر تو ہم میں کمزوریاں ہیں لیکن اجتماعی طور پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک جماعت اور ایک امام کے ماتحت ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ہمارا متبہ نظر دنیا کا نہیں ہے ہم اس دین کو بیچتے نہیں ہیں جیسے کہ آپ کے علماء بیچتے ہیں اور ایک مولوی جو کچھ عرصہ پہلے سائیکل پر جاتا تھا آج وہ بڑی بڑی لینڈ کروزر پہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ مسلح گارڈ ہوتے ہیں اس کے اور مدرسوں سے اس کی جو آمدنیاں ہوتی ہیں وہ الگ ہیں اور جو بچوں سے بدفیلیاں کرتے ہیں وہ الگ ہیں اور اب تو وہ پہلے تو صرف بدفیلیاں کرتے تھے اب بدفیلی کرنے کے بعد مار بھی دیتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ امین صاحب جو ہیں وہ ایسے علماء کی حمایت کیسے کرتے ہیں کس دل سے کرتے ہیں جن کے متعلق پوری دنیا اب جانتی ہے کہ یہ مدرسوں میں کیا کرتے ہیں اور اب چھوڑیں میں آگے نہیں کہتا بس جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں سامعین کچھ سوالوں کے جوابات چل رہے تھے ابھی امین صاحب کے سوالات کے جوابات دیے محترم انصر رضا صاحب نے اب ابو شوبان صاحب نے سوال آپ سے دو آپ کے پیش کیے بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان یا رسول پر ایمان یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے اس بات پر ایمان ہے کہ خدا ہے اور مجھے اس پر ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے پھر تو وہ ایک بندے نے ایک دانشور نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے کسی بندے سے پوچھا عام ان پڑھ آدمی سے کہ بابا جی مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے تو اس نے کہا جی کہ مومن اللہ کی مانتا ہے اور مسلمان اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننا یہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں اپنے رنگ میں یہودی بھی مانتے ہیں سکھ بھی مانتے ہیں تو جو خاص طور پر جو اہل کتاب ہیں وہ بھی خدا کو مانتے ہیں اپنے اپنے رنگ میں ساری خدا کو مانتے ہیں سوائے دہریوں کے جو مانتے نہیں لیکن اس ماننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ خدا نے کہا ہے اور میں نے اس کو ایسے کر کے دکھایا تم کو یعنی قرآن اور سنت پر عمل کرنا اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ انسان کو ایک حقیقی مومن بناتا ہے زبانی کہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عراب آتے ہیں تمہارے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تم سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ابھی تم صرف مسلمان ہوئے ہو کیونکہ ایمان ابھی تمہارے حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تو زبان سے کہہ دینے سے انسان مسلمان تو بن جاتا ہے لیکن وہ مومن نہیں بنتا جیسے کہ آپ ایک بچے کو سفارش کرا کے یا رشوت دے کر یا کسی بھی طریقے سے یا جائز طریقے سے بھی اس کو کسی بہت بڑے اسکول میں داخل کروا دیں اب اسکول میں داخل کرنے سے تو بچہ اعلیٰ ڈگری لے کر تو فرسٹ کلاس میں پاس نہیں ہوگا نا اس کو پڑھنا پڑے گا اس کو محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی اسٹڈی کرنی پڑے گی اگر اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے اس کو وہاں سے پاس بھی ہونا ہے فرض کریں صرف پاس ہونا ہے تب بھی پڑھنا تو پڑے گا نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسکول میں داخل ہو جاؤں اور اس کے بعد میں کچھ بھی نہ کروں اور سات آٹھ دس سال کے بعد جب میں نکلوں تو میرے ہاتھ میں ڈگری ہو یہ تو ممکن نہیں ہے اسی طرح جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا پڑے گا جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور ان تمام باتوں سے پرے ہونا ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہیں انل منکر جس کا خدا نے حکم دیا اس کو کریں جس کو خدا نے منع کیا اسے باز آ جائیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم ہے وما اطاکم رسول و فخو ہو وما نہا انکم فن تو ہو جس سے جو یہ تم رسول تمہیں دے رہا وہ لے لو جس سے منع کرو اسے باز آ جاؤ تو آپ یہ کرتے نہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں بھی اللہ کو مانتا ہوں اور رسول کو مانتا ہوں تو پھر قبر میں مجھ سے کیا ہوگا کس گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہوں اس کا تو سوال نہیں ہوگا پہنچ گئے ہیں وہاں پہ لیکن گاڑی تو آپ کو چاہیے کوئی نہ کوئی سواری تو آپ کو چاہیے نا تو کیا اس سواری پہ جس کا آنے کا خدا نے حکم دیا آپ اسی پہ جائیں یا آپ نے کو اپنی بنا لی ہے اور پھر آپ نے کہا جی کہ کیا یہ پوچھا جائے گا کہ مرزا صاحب کو مانا کہ نہیں مانا بل آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل آمنا بلّاہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول لان فرق بینا احدم رسول احد کہ جو مسلمان ہیں جو مومنین ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے تو اگر مرزا صاحب علیہ السلات والسلام اللہ کے رسول ہیں تو پھر وہ جو ایمان بھی رسول ہے اس میں وہ شامل ہیں لیکن اگر وہ اس میں شامل نہیں ہے تو پھر ختم ہو گئی بات تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں اور اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول آ بھی سکتا ہے کہ نہیں تو ہمیں مرحلہ وار چلنا پڑے گا نا ایک ایک سٹیپ لے کر آگے چلنا پڑے گا مرزا صاحب اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں اگر ہیں تو پھر وہ ایمان بھی رسول میں شامل ہیں کلون آمن بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی تمام رسولوں پر ایمان لانے کل کو آپ کہیں جی کہ میں نہیں مانتا اس علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانا نا میں نے تو میں فلاں کو نہیں مانتا جس کا قرآن میں ذکر ہے جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے تو میں نہیں مانتا لیکن یہ تو اسلام کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے سب کو ماننا پڑے گا نا مرزا صاحب اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تمام رسولوں پر ایمان رکھا تو آپ کہیں جی تمام پر تو رکھا مرزا صاحب پر نہیں رکھا تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے پھر تم نے کیوں نہیں مانا ان کو تو یہ ایک ایسا سمپل سا کوشچن ہے جیسے آپ نے کہا کہ لے مین ٹرم میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اگر مرزا صاحب اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو ان کو ماننا پڑے گا آپ ان کو سیگریگیٹ نہیں کر سکتے الگ نہیں کر سکتے کہ جی ان کو نہیں مانیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے اس لیے کہ آپ کا ایمان بھی رسول جو ہے اس میں کمی ہو جائے گی پھر جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے F M one hundred point seven اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے آپ سے گزارش کہ اس کے اندر کیجیے اکثر ہمارے سامعین جب ملتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر سوال لکھ لیا جائے تو ایک منٹ کافی وقت ہے اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے لیکن اگر آپ فل بدی کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف سوال کا کوئی پہلو رہ جائے گا بعض دفعہ آپ اپنی بات نہیں مکمل کر پائیں گے اور ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے سوال کے حوالے سے اس لیے آپ سے گزارش کہ اپنا سوال مکمل لکھیے اور پھر ہمارے پروگرام میں اس کو لے کے شامل ہوں تاکہ اس سوال کے ساتھ انصاف کیا جا سکے اگلے ہمارے مہمان ہیں ظہیر صاحب سی ایٹل سے ان کی کال لیتے ہیں ظہیر صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ظہیر صاحب سیاٹل سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا خیال ظہیر صاحب کی لائن نہیں نہیں میں ہوں یہاں پہ جی بسم اللہ اچھا آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی اچھا وہ سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو پاکستان میں یہ جو نعرہ جو لگایا جا رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو لبیک یا رسول اللہ لبیک کیا آپ اپنی جماعت میں یہ نعرہ کسی کو لگانے دیں گے یا اس میں شرک نہیں پایا جاتا پہلا سوال یہ ہے دوسرا جو آپ نے یہ بات کہی کہ یہ جو آدھی بات مولوی بتاتے ہیں تو میں ذہن میں یہ آیا کہ اگر مطلب کرسچن میڈیا جو ہے اگر وہ قرآن میں سے ایسی نیگیٹو چیزیں جو کہ کفار کپار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے مطلب آپ کو مجنو کہا گیا آپ کو اور بہت سارے نیگیٹو چیزیں کہیں گئیں اگر وہ صرف یہی پروموٹ کرنی شروع کر دیں اپنے میڈیا میں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں بظاہر تو وہ قرآن پیش کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر رہے ہیں تو کیا ہم کو کو قرآن بھی سپریم کورٹ لے کے جانا پڑے گا چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ زیر صاحب آپ کا آپ کے سوال نوٹ کر لیں انشاءاللہ دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں یہاں میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں آپ دنیا کے کونے کونے سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے پوری ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمارے س... کیوں جی امین امین صاحب ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں ظہیر صاحب کے سوال کے ساتھ ہی پھر ان کا جواب بھی ہو جائے گا امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی امین صاحب السلام علیکم آپ پیر پہ ہیں بات کیجیے جی انصر رضا صاحب ابھی آپ نے جو کہا نا کہ آمن تو بلّہ و ملا اکتی ہی و کتب ہی و رسول میرا سوال یہ ہے کہ جب مسلمان مسلمان کہتے ہیں اسلام کے ماننے والے کو ایمان والا کہتے ہیں جو علیہ وسلم پر آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر اور اللہ پر سب پر ایمان رکھتے آپ نے کہا عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں لیکن وہ شرک کے ساتھ مانتے جیسے ہندو بتوں کی پوجا پوجا کر کے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانتے تو ان کا اللہ کو ماننا کاؤنٹ نہیں ہوگا اچھا پھر دوسرا آپ نے الزام لگایا کہ علماء کرام امر بالمعروف معروف نہیں یعنی ان کر تعلیم نہیں دیتے تو اس ریڈیو کے ذریعے میرا اعلان اور آپ آپ کو چیلنج ہے کہ ساتھ میرا سوال ہے کہ ساتوں بر اعظم کے مدارس آپ گھوم کے دیکھ لیں اگر یہ حدیث اور یہ والی آیت اگر نہیں پڑھائی جا رہی ایز بی اسپیک تو پھر آپ جو ہے نا سچ بول رہے ہیں نہیں تو پھر صرف آپ الزام تراشی کر رہے ہیں اور آخری سوال میرا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو مانو کہ بھائی مرزا صاحب نے اگر ایک دعویٰ کیا ہوں نوزو بلا انہوں نے تو موسا عیسیٰ نو امین جی صالح پتہ نہیں کتنے مشتحد اور کتنے دعوے کر دیے آپ کس کس کو منواؤ گے پہلے ان کا ایک دعویٰ تو لے کے آؤ صحیح والا پھر آپ بات کریں یہ میرے سوالوں کے جواب دیں بہت شکریہ جی شکریہ امین صاحب آپ کا اور عامر صاحب ہیں لائن پہ ان کی کال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید سوال نہیں لیں گے اگر آپ ہمیں موقع دیں کہ ان سوالوں کے جواب دے دیں پھر ہم آپ کے لائنیں دوبارہ کھولیں گے محمد عامر صاحب ہیں عامر ڈراپ ہو گئی یہ لائن ان کی چلیے شکریہ عامر صاحب ظہیر صاحب کے سوال سے گفتگو کا سلسلہ جاری پاکستان میں نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کہنا شک نہیں ہے اس لیے کہ لبیک کہا جاتا ہے کسی کے پکار کے جواب میں تو اگر آپ کو پکارا جائے تو اگر آپ مجھے پکاریں گے تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ لبیک مکرم صاحب میں نے دیکھا ہے مدارس میں بھی جامعہ میں بھی جب حاضری لگتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ جو کہتا ہے لبیک تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کہہ رہے کہ تم خدا ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری پکار کا جواب دے رہا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو پکار دی ہے کہ نہیں ان کو اس کام کے لیے پکارا ہے کہ نہیں پکارا اگر پکارا ہے تو سو دفعہ کہیں لیکن اگر نہیں پکارا اور جو کام وہ کر رہے ہیں دہشت گردی کا اور بلکہ بدماشی کا تو وہ اللہ کے رسول سے یہ بات منسوخ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں نوزب اللہ من ذالک نوزب اللہ من ذالک اس کام کے لیے پکارا ہے جس کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ ٹوٹلی ایک بدماشی ہے دہشت گردی ہے تو خدا اور اس کا رسول تو ایسی کاموں کے لیے نہیں پکارتے لیکن آپ لبیک کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کام کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کام کرو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لو حکومت کے خلاف بغاوت کر دو گندی گالیاں نکالو اور پھر گندی گالیاں نکالنے کے بعد کہو کہ جی قرآن میں بھی گالیاں ہیں یہ بری بریلی علماء نے لکھا ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے تو یہ لبیک کہنا شرک نہیں ہے لیکن لبیک کہہ کے وہ کام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ کہا ہے تو اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں یہ کہا کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں نوزب اللہ مظالق اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں یہ کہا کہ ہم توڑ پھوڑ کریں گھراؤ کریں بے گناہ لوگوں کی املاک کو جلائیں ان کی گاڑیوں کو جلائیں دھرنے دیں پورے ملک کی معیشت کو جام کر دیں اے اللہ کے رسول یہ آپ نے کہا تھا اور یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ امین صاحب بھی کئی دفعہ قرآن کریم میں تضاد ثابت کر دیتے ہیں ایک آدھ بیان کرے تو اس کے مخالف ایک آدھ پیش کر دیتے ہیں کہ جس کا یہ مطلب ہے تو وہ تضاد پیش کرتے ہیں قرآن کریم میں ثابت کرتے ہیں اسی طرح مولوی جو ہیں وہ اللہ کے رسول کو بدنام کر رہے ہیں ایسی باتوں سے اور کیا جی دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ مولوی آدھی بات کرتا ہے تو عیسائی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بھی تو منفی چیزیں پیش کرتے ہیں اسی کو خدا نے پیش کیا نا پہلے جی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ تو وہی ان کی روش ہے تو مولوی انہیں کی روش پہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امت کے لوگ ہیں وہ آخری زمانے میں ان یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے اور ان کے ایسے مشابہ ہو جائیں گے جیسے جیسے بادشت بالشت کے اور پاؤں پاؤں کے اور اب وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قرآن سے صرف وہی پیش کرنا شروع کر دیں تو وہ کیا ان کو کورٹ میں لے جائیں گے ان کا بس چلے تو ان کو کورٹ میں جانے سے پہلے گولی مار دیں جیسے کر بھی چکے ہیں نا تو ان کا بس نہیں چلتا لیکن جہاں جہاں بس چلتا ہے مثلاً دیکھیں وہ فرانس میں کیا تھا رسالہ جس کے وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے فائرنگ شروع کر دی مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا لیکن جہاں بھی ان کا بس چلتا ہے یہ وہاں جاتے ہیں بدماشیاں کرتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں گولی مارتے ہیں ان کو بندوں کو جو ایڈیٹر تھا جس نے کارٹون بنایا اس طرح ہم جماعت احمدیہ بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتی ہے لیکن ہم پروٹیسٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ایک زہریلا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کرتے ہیں اور ہم اس پروپیگنڈے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جی، جی۔ متحرہ پیش کر کے آپ کا حسن اخلاق بیان کر کے اور آپ کی سیرت کے جو روشن پہلو ہیں وہ بیان کر کے اس زہریلے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نوزب اللہ ایک نے وہ شبی بنا دی اور اس میں پگڑی بنا دی اور اس میں بم ڈال دیا اور اس نے کہا جی کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے تو ہم نے کہا ہمارا نبی ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے نبی کی تو اتنا تعلیم نہیں ہے اس لیے جو زہر ہوتا ہے اس کا جو تریاک ہے وہ زہر نہیں ہوتا کہ آپ زہر دے کے تو اس کو ڈبل اور بندے کو ماری دیں اس لیے ہم جس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ طریقہ ان کو اپنانا چاہیے تو یہ تو ان کو اب جیسے بس چلے ان کا تو یہ ہر جگہ پہ کورٹ میں جائیں تو بلکہ گولی مار دیں ہی لیںم اللہ امین صاحب کے سوالات جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اسلام کو مانے ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مان پھر ایمان لائے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ باقی سارے جو ہیں وہ بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ امین صاحب جو ہے نا وہ ان کو قرآن کریم نہیں آتا انہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ الین آمن و ولزین ہادو نصارہ و صابینہ من آمن بلّہ ولام الآخرِ وََ عملہ صُلح فلاح خوف الحم ولاحم حضن کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھے گا اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا جو بھی ایمان والے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں اور جو صابعین ہیں وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں اور عمل صالح کریں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی ہم ان کو بخشے جانے والے لوگوں میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ وہ شر کے ساتھ خدا کو نہیں پتہ کہ وہ شر کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نے کہا ان اللہ زینہ آمنوں ولزینہ ہادو ون نصارہ و صابعینہ من آمنا بلّہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھے ول یوم الآخر اور یوم آخرت پر و عملہ صالحن اور اعمال صالح کرے تو فلاں خوف علیہم اللہ حضن اس کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں تو امین صاحب کہتے نہیں نہیں نہیں وہ لمحہ آپ سے غلطی ہو گئی نوز بلّہ وہ تو شرک کے ساتھ کر رہے ہیں آپ پر ایمان وہ تو یہ کر رہے ہیں وہ تو وہ کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا امین صاحب نے میں تو پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کا ایک نیا دین ہے جس کا قرآن سن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ جی دوسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ مرزا صاحب نے کتنے سارے دعوے کیے ہیں ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو کتنے ہی دعوے ہیں نا کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و صلی اللہ کا اللہ رحمۃ عالمین میں نے آپ کو سوائے رحمۃ اللہ عالمین کا کے اور کچھ بھیجے ہی نہیں بنا کر کبھی کہتے ہیں بشیر ہیں کبھی کہتے ہیں نذیر ہیں کبھی کہتے ہیں کافت الناس ہیں کبھی کہتے ہیں یاسین ہیں کبھی کہتے ہیں توحہ ہیں تو بے شمار صفات ہیں نا بے شمار دعوے ہیں رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں کافت الناس بھی ہیں رحمۃ للعالمین بھی ہیں یاسین بھی ہیں تاہا بھی ہیں خاتم النبین بھی ہیں حاشر بھی ہیں عاقب بھی ہیں تو کس کو مانے پھر کوئی ایک بتا دینا اس کو مان لیں کیونکہ وہ جو جملہ ہے نا وہ ہے وما اصل نا کا اللہ رحمۃ عالمین ہم نے آپ کو سوائے رحمۃ عالمین کا اور کچھ بھی بنا کر نہیں بھیجا اس طرح کی اور بھی آیات ہیں تو بات یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ ہمیں ماننا پڑتا ہے یہ رسول کی نشانی ہے بات وہی آ گئی جو میں نے پہلے ابھی عرض کی تھی کہ اگر مرزا صاحب رسول ہیں تو پھر ان کا مانا جانا ایمان بھی رسول میں شامل ہے اور نہیں ہے تو پھر نہیں ہے وہ ختم ہو گئی بات تو جب وہ رسول ہیں تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ ماننا پڑے گا ہمیں وہ فارسی کا ایک شعر ہے پتہ نہیں میری صاحب کو فارسی آتی کہ نہیں آتی تو میں ترجمہ کر دوں گا ویسے وہ یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری دوری خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری حسن یوسف ہے عیسیٰ کی سانس ہے اور موسا کا یہ بیضا ہے آنکھیں خوباں ہمیں دارند یہ وہ خوبیاں ہیں جو ان کے اندر الگ الگ تھیں تو تنہو دار یہ ساری کی ساری آپ میں جمع ہیں اس لیے اگر مرزا صاحب علیہ السلۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں آدم بھی ہوں میں نو بھی ہوں میں موسا بھی ہوں میں یعقوب بھی ہوں میں ابراہیم بھی ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار تو وہ رسول ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمام کا جمی صفات ہوں اور یہ یہی بات جو ہے وہ شیعہ کو تو میں لکھی ہے امام مہدی کے متعلق کہ وہ کہیں گے جی کہ جس نے آدم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے جس نے نو کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے جس نے موسا کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے جس نے علی امیر المومنین کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے تو وہ پھر ان کو کیا کہیں گے یہ ان کو تو آپ کی پارلیمنٹ مسلمان کہتی ہے نا یہاں تو پھر امین صاحب آ کے یہاں پہ اعلان کریں کہ شیعہ بھی ویسی کافر ہیں جیسے کہ احمدی کافر ہیں تو پھر مطلب یہ کہ دونوں میں ایک ہی بات ہو اور ہمیں آپ کافر کہیں اور کہیں جی کہ کیسے مانیں ان کو اور ان کو جو کہتے ہیں کہ وہی ساری صفات ان کے ماں مہدی علیہ السلام میں ہیں اور وہ انبیاء سے برتر ہیں یہ بھی ایک بات ہے ان کو امین صاحب کافر نہیں کہتے جو اپنے ائمہ کو انبیاء اور رسول سے برتر کہتے ہیں اور سنیوں کے سامنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جی وہ تمام یہ تو ان کا متفقہ قیدہ ہے اور اس کو بیان کرنے میں وہ ہچکچاتے نہیں ہیں کہ شیعوں کے بارہ امام جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہیں صرف وہ سنیوں کے سامنے ایک دھوکہ دہی جس کو وہ تقیہ کا نام کر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب سے افضل ہیں لیکن اصل میں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ان کے ائمہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور امامت کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہی کام تھا یا ایوہ رسول بلغ ما انزل علیہ کا من ربک کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے جس کو پہنچانے کا آپ کو حکم دیا گیا جو آپ پر نازل کیا گیا اور کہتے ہیں جی وہ ما انزل علیہ کا مطلب ہے علی کی ولایت کا اعلان کر دو اور وہ آپ نے غدیر خم پہ کر دیا کہ من کن تو مولا ہو فاض علی مولا یہی کام تھا اس کے بیان کرنے کے لیے آئے اور اللہ نے کہا ڈرنا نہیں لوگوں سے کہ جو تمہارے ارد گرد ابو بکر اور عمر اور عثمان وغیرہ ہیں نا ڈرنا نہیں ان سے کھول کے بیان کر دو اللہ یا سے مکمل الناس اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بچا لے گا یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم دھڑلے سے کہہ دو کہ علی ولی ہے اور میں اس کی ولایت اور امامت کا اعلان کرنے اس کو یہ امین صاحب کچھ نہیں کہتے اور ہمارے پیچھے پڑے ہیں جو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں نیک لوگ ہیں اعلیٰ مقام والے ہیں ان کے خدا نے قرآن کریم میں تعریفیں بیان کی ہیں اور تمام انبیاء جو ہیں وہ تمام غیر انبیاء سے غیر رسول سے افضل ہیں اور مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں آپ کے سبارڈینیٹ آپ کے ماتحت ہیں اور ہمارے پیچھے ڈنڈے لے کے پڑیں گے <clears throat> اور بھی کوئی ہے ان کا نہیں جی ان کے دو ہی تھے کچھ ای میل کے سوالات ہیں کیونکہ ابھی نہیں ہیں یا آپ کچھ اور اگر اچھا نہیں میرا خیال ہے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ علماء جو ہیں وہ مختلف مدرسوں میں جہاں جہاں بھی جی جی پوری دنیا کے وہ اب بات یہ ہے کہ وہ جہاں تک پڑھانے کا تعلق ہے وہ تو پڑھائیں گے لیکن پڑھانا اور بات ہے اور اس کو <clears throat> عمل میں لے کر آنا اور بات ہے تو امر بن معروف یہ کر رہے ہیں آپ امر بن معروف کے قوم کے اخلاق کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے چاہے وہ دیوبندی علماء ہو چاہے وہ بریلی علماء ہو چاہے وہ شیعہ علماء ہوں چاہے وہ الحدیث علماء ہو عوام میں آپ کا کیا اثر ہے عوام تو آپ کو گالیاں نکالتی ہے اور آپ کے اپنے فرقے کے لوگ گالیاں نکالتے ہیں آپ کے اپنے فرقے کے لوگ آپ کو علماء سو کہتے ہیں آپ کے اپنے فرقے کے لوگ آپ کے خلاف یہ مقدمات درج کرواتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ وہ بدفیلیاں کرتے ہیں مدرسوں کے حجروں میں اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مولوی صاحب کا کلپ اتنی واحیات گفتگو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور اتنی واحیات گفتگو کر رہے ہیں وہ اور وہ وائرل ہے جگہ جگہ پر اور بھی اس طرح بے شمار اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو صرف بدفیلی کرتے تھے بدفیلی کر کے مار دیتے ہیں تو سب کے سامنے ہے یہ تو کوئی ایسی الزام والی بات نہیں ہے سب کو پتہ ہے یہ اور اب تو یہ سوشل میڈیا نے یہ جہاں اور برائیاں پیدا کی ہیں وہاں ایک اچھائی پیدا کر دی ہے کہ وہ بات اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی سال لگتے تھے اب دس منٹ بھی نہیں لگتے بے شک آپ اس کو بیان کریں تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ویز صحف و نشرت کہ جب صحیفے جائیں وہ نشر ہو جائیں گے تو وہ ایسے نشر ہوتی ہے بات کہ آپ اس کو اپلوڈ کریں اور دس منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے اس لیے یہ بات اس کا انکار نہیں کر سکتے امین صاحب یا کوئی اور کہ آپ جن علماء کی دفاع کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں ان علماء کو خود آپ کے اپنے فرقے کے لوگ ہر فرقے کے لوگ اپنے اپنے علماء کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں ہم ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں علماء کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو تو اپنے لوگوں کو بھی روکے نا جو ان کی اصلیت سے ہم سے بھی زیادہ آگاہ ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم منصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں سامعین اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ شاء دس بجے تک ہے اور آخری پانچ سے دس منٹ میں ہم نیا سوال نہیں لیتے اگر آپ پسند کریں کہ اس فریکوینسی پہ آپ کا سوال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا جائے تو جلد از جلد ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ٹورانٹو کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A email کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہمارا پتا کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کیجیے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ایاز محمود صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان کو بتا دیجیے یا اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو ای میل میں ذکر کر دیں ایک منٹ کا دورانیہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے اور اس میں آپ اپنا سوال مکمل کیجیے کئی ہمارے سامنے توجہ دلاتے ہیں کہ اگر آپ سوال لکھ لیں تو ایک منٹ کا دورانیہ بہت ہوتا ہے کسی بھی سوال کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے آپ سے گزارش کہ اپنا سوال جو ہے وہ لکھ کے لائیں اگر کوئی سوال کے ساتھ کوئی حوالہ آپ چاہتے ہیں کہ شامل کیا جائے تو وہ ہمیں آپ ای میل کیجیے یا ٹیلی فون کر کے اسٹوڈیوز میں ایاز محمود صاحب کو آج لکھوا دیجیے انصر صاحب کو ہم پیش کریں گے اور پھر آپ کا سوال لیں گے تاکہ جو آپ کے ذہن میں حوالہ ہے وہ من و ان آنسر صاحب تک پہنچ جائے کیونکہ لکھنے میں جلدی میں ٹیلی فون پہ غلطی بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز رہ بھی سکتی ہے اور سوال غیر مکمل ہو جاتا ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ای میل کے سوالات کچھ جی، ہیں اگر اجازت جی، ہو تو جی، ضرور یہ پہلا جو سوال ہے یہ دو تین ناموں سے آیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی دوست کا ہے سوال ملا جلا ہے اور ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ذرائع ابلاغ میں مہم چلتی ہے کردار کشی کی اس کے حوالے سے ہے کہ جس طرح یہ خیالی تصویر پیش کرتے ہیں اس مہم میں اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود یہ لمبا سوال ہے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا جی۔ الفاظ میں وقت لگ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے خیال میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچیں یا ان کو تصور میں لانے کی کوشش کریں اور آپ ان کو برہنہ حالت میں دیکھیں تو وہ کس طرح اس سے مختلف ہے کیونکہ آپ اپنی سوچ آپ کی سوچ کہیں بھی جا سکتی ہے اور اگر یہاں کے یہ ذرائع ابلاغ رسالے یا دوسرے جو کارٹون وغیرہ بنتے ہیں ان میں اس قسم کا ہوتا ہے تو ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے بات یہ ہے کہ جو رسول آتے ہیں جی وہ ہمیں اپنے زمانے کے بعد جسمانی طور پر برہنہ حالت میں یا کپڑوں کی حالت میں ظاہر ہونے کے لیے نہیں آتے بلکہ ان کا جو ایک رول ماڈل کے طور پہ کردار ہے وہ ان کی صفات کے لحاظ سے ہے ان کی سیرت کے ان کے کردار کے لحاظ سے ہے اس لیے جو یہ سوچ ہوتی ہے یہ اگر آ کر چلی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے لیکن جب آپ اس سوچ کو اپنے ذہن میں گھر بنانے کی جگہ اجازت دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر آپ کام کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ اس طرح کی واحد باتیں سوچتے ہیں تو پھر یہ آپ کا اپنا افیل ہے اس میں یہ کہنا کہ جی ایک سوچ آ گئی ہے اس کا کیا کریں یہ بالکل ایک غلط اور لغو بات ہے انبیاء اور رسول کی سیرت اور کردار ہمارے سامنے ہونی چاہیے نہ کہ ان کا جسم اور وہ جس بھی حالت میں ہو برہنہ حالت میں ہو یا کپڑوں کی حالت میں ہو خواب کی بات الگ ہے اور خواب میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو تعبیر کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بزرگ ہستی کو جس میں نبی بھی شامل ہیں کسی بری حالت میں دیکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی اور وہ بزرگ شخصیت وہ مقدس شخصیت بری حالت میں ہے بلکہ اس شخص کی اپنی حالت کا وہ آئینہ ہوتا ہے اس لیے اس حالت کو انبیاء سے یا مقدس شخصیات سے منسوب کرنا یہ غلط بات ہے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی حالت ایسی ہے کیونکہ وہ تو آئینہ ہوتے ہیں اور آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے ان کی شکل نظر نہیں آتی تو یہ جو دشمنان کرتے ہیں وہ کرنے دیں جو ان کو جو بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا کام ان کی صفات کو ان کی سیرت کو ان کے کردار کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق کام کرنا ہے ذاکم اللہ اگلا سوال ہے کہ اگر آپ اور یہ بھی انگریزی میں لکھا ہوا ہے لمبا سوال ہے خلاصہ عرض کرتا ہوں جی۔ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کسی شخص کا نام لے کے کہ یا اللہ اس میں بڑی طاقت ہے وہ اس سے مجھے خوف ہے اس سے مجھے پریشانی ہے تو مجھے اس سے بچا تو کہتے ہیں کہ کیا اس طرح آپ اس کو جب سوچتے ہیں اس طرح اس کی دعا اس کے خلاف دعا مانگتے ہیں تو کیا آپ اپنے تصور میں اس کو خدا کے برابر نہیں کر رہے یا مقام نہیں دے رہے نہیں خدا کے برابر تو نہیں کر رہے نہ ہی وہ مقام دے رہے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دشمن ہے اس سے لڑنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے تو اے اللہ تعالیٰ تو اس کے مقابلے میں میری ڈھال بن جا اور تو میری طرف سے اس کا مقابلہ کر جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا کہ اب میں نے ایک ایسی قوم نکال لی ہے جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے تمہارے اندر طاقت نہیں ہے چنانچہ تم اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جاؤ یہ تمسیدی کلام ہے لیکن اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ایک ایسی قوم ہوگی جس سے لڑنے کی خود عیسیٰ علیہ السلام میں یا مسیح مود میں یا امام مہدی میں طاقت نہیں ہوگی اور یہی وہ بات تھی جو جنگ بدر میں بڑے بڑے جو مکہ کے سردار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خود تباہ کیا جس لیے خدا نے کہا کہ وہ ماں رمائی تھا عز رمائی تھا ولاکن اللہ رمائی کہ جو کنکر آپ نے پھینکے نا اصل میں آپ نے نہیں پھینکے یہ اللہ نے پھینکے اللہ کے پھینکے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تھے نا اور اسی طرح جو جنگ عذاب میں سارے اکٹھے ہو کر آ گئے ان کو بھی شکست خدا نے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جنگ بدر میں آپ خیمے میں بڑے ہی اضطراب کی حالت میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چھوٹا سا گروہ آج ہلاک ہو گیا تو پھر تمہاری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا تو بات یہ نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کفار ایک ہزار مسلح نوجوان آ گئے ہیں اور مسلمان صرف تین سو تیرہ ہیں وہ بھی ان کے پاس وسائل کی بہت کمی ہے ہتھیاروں کی کمی ہے جانوروں کی سواریوں کی کمی ہے تو انہوں نے ان ایک ہزار مسلح مکہ کے سرداروں اور ان کے سپاہیوں کو خدا نہیں بنایا بلکہ یہ کہا کہ ہمارے اندر جسمانی طور پر جنگ کرنے کی ان سے طاقت نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی خود اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی نظر میں زیادہ کر کے دکھا رہا تھا اور انہیں تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہا تھا تو اگر مسلمانوں کو وہ زیادہ نظر آتے تو مسلمانوں کے دل جو تھے وہ تھوڑے سے ڈوب جاتے خوف سے ان کے زیر سر آ جاتے اور اگر وہ دیکھتے کہ تو تھوڑے سے ہی ہیں تو وہ بھی کہتے تو بات ہی کوئی نہیں لیکن خدا نے ایسا کیا کہ ان کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو وہ کم نظر آ رہے تھے تو یہ اصل میں حقیقت ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے سامنے کوئی ایسا دشمن ہو جس کو ہم اپنے جسمانی طاقت سے یا دماغی طاقت سے ذہنی طاقت سے علمی طاقت سے اس کو زیر نہ کر سکتے ہوں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اب کام میرے بس سے باہر ہے لیکن تو تمام طاقت رکھنے والا ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس لیے تو میری طرف سے اس سے مقابلہ کر اور تو اس کو ہلاک کر ذاکم اللہ ایک سوال آیا ہے عیسائیت یہ موضوع سے ہٹ کے ہیں اس لیے میں آپ سے جی۔ اجازت سے پوچھ رہا ہوں یہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بلکہ دو مختلف ناموں سے ہیں ایک نے اپنا نام لکھا ہے کاشف صاحب نے کیلگری سے یہ سوال کیا ہے اور دوسرے صاحب نے نہیں لکھا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ نئی شریعت نہیں لائے تھے بلکہ شریعت موسوی کی تبلیغ کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ افغانستان گلگت کشمیر میں عیسائیت نہیں ہے پھر انہوں نے مزید سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ انجیل اور تورات جو ہے یہ نصارہ اور یہود کو دی گئی کیونکہ ہمیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے جی تو اس میں انجیل اتاری گئی کا لفظ آیا ہے اس کا کیا کیا اس کی حکمت ہے جب کہ وہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے بلکہ ایک پرانی شریعت کوئی زندہ کیا نہیں جو اتارا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریعت ہے جو بھی کلام نازل ہو وہ نازل ہوتا ہے نا جی اب لازمی نہیں کہ وہ شریعت ہو تو حضرت مسیم عدیہ السلاۃ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا لیکن وہ شریعت نہیں تھی تو جو بھی وہی ہوگی وہ نازل ہی ہوگی نا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی تو اب یہ دیکھیں کہ انجیل کا مطلب کیا ہے اس کا لفظی مطلب ہے خوشخبری اور وہی انگریزی زبان میں گاسپل کہتے ہیں گاسپل کا مطلب بھی گڈ نیوز ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا قرآن کریم میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مبشرم بے رسول یا عتیم امبادی اسم احمد کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں یعنی گڈ نیوز دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا تو یہ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری تورات کا مطلب ہے قانون تو ہر لازمی ہر نازل ہونے والی چیز لازمی طور پر شریعت نہیں ہوتی جزاکم اللہ سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں کچھ ای میلیں تھیں ان کے سوال ہم نے دیے اور تسلسل سے دیے ہمارے ساتھ امین صاحب ہولڈ پہ تھے امین صاحب شکریہ آپ کا آپ نے انتظار کیا آپ ایئر پہ ہیں السلام علیکم جی امین صاحب السلام علیکم آپ پیر پہ ہیں بات کیجیے جو عمار صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والے آیت پڑھی نا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح عذاب دے کر ہلاک نہ کرنا آگ کا عذاب پتھروں کا عذاب فرشتے کی چیز اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اب اس کے اندر ہندو سکھ عیسائی جتنے بھی آگ ہیں یہ امت دعوت ہے ہم امت ہم نے قبول کر لیا ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں اس لیے اس آیت کی روپ سے وہ بھی اس طرح کے عجاب سے بچ گئے پھر آپ نے جو شیر پڑھا اس پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے محبوب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ رونیاں کاٹی تھی میرے محبوب کو اگر دیکھ لیں تو ان کے دلوں پہ چھڑیاں چل جاتی باقی دوسرا جو آپ نے کہا میں اس ریڈیو کے توسل عبداللہ قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ آنے والا مہدی عرب ہوگا عربی نسل کا ہوگا نہ کوئی پنجابی نہ سکھ نہ پٹھان نہ سکھ جی امین صاحب شکریہ آپ کا آپ کا سوال نوٹ کر لیا جی انصر صاحب آ, وہ امین صاحب ہمارے پیسے پہ اپنے اعلان کر رہے ہیں جی, جی وہ ریڈیو کے توسط سے میں یہ اعلان کروں تو آپ کے اعلان کرنے کے لیے ریڈیو نہیں ہے آ, آپ نے پہلے جتنے سوالات کیے تھے میں نے ان کے جوابات دیے اور ہر دفعہ آپ نے ایک نیا سوال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے پچھلے جوابات سے اگر مطمئن نہ بھی ہوں تو لاجواب ضرور ہو گئے ہیں جو علماء کی باتیں آپ نے کی ہیں اور میں نے آپ کے علماء کا بہت پردہ رکھ کر تھوڑا سا ان کا احوال بتایا ہے تو لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے بعد یہ سمجھیں گے کہ لوگ بھول گئے ہیں اور پھر دوبارہ سے آپ علماء کا دفاع کرنا شروع کر دیں گے علماء کا آپ دفاع نہیں کرتے آپ صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اور نفرت میں بات کرتے ہیں ورنہ علماء کو آپ بھی وہی سمجھتے ہیں جو باقی دوسرے سمجھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کے کئی دعوے ہیں کون سے مانے تو میں نے جب بتایا تو پھر آپ کو مجبوراً یہ ماننا پڑا کہ حضرت معاشہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی میں بہت سی صفات ہو سکتی ہیں اس کے بہت سے اسپیکٹ ہو سکتے ہیں اور آپ نے جو یہ کہا تھا کہ یہودی عیسائی دوسرے جو ہیں وہ شرک والے کے ساتھ آتے ہیں میں نے آپ کو آج پڑھ کے سنائی سورہ بکرا کی تو اس کا بھی آپ کے پاس جواب نہیں تھا تو لاجواب ہو گئے ہیں آپ مانتے نہیں ہوئے خیر ایک الگ بات ہے نہ مانے لیکن لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں میں تھوڑا سا اور بیان کروں اس میں جی جو میرا موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ مسیح اور مہدی جو ہیں وہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں اور میں نے اس کے بارے میں کچھ آپ کو روایات کچھ احادیث جو ہیں مختلف کتابوں سے وہ پڑھ کر سنائی ہیں ایک اور کتاب ہے امام ابن حجر الحسمی المکی کی اس میں انہوں نے مہدی کے بارے میں کچھ جو روایات ہیں وہ اکٹھی کی ہیں اور کتاب کا نام ہے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر اس کے صفحہ بیالیس پر وہ لکھتے ہیں کہ مہدی حکم عدل کے طور پر نکلیں گے پسلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور مال تقسیم کریں گے اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائیں گے اب امین سوری مکرم صاحب آپ کو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سلیپ کو قتل توڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا کس کا کام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جی، کام ہے ہاں جی۔ جگہ جگہ لکھا ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ سلیپ کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے لیکن یہ جو روایت ہے یہ جو حدیث ہے اس میں ہے کہ مہدی حکم عدل کے طور پر نکلیں گے بس سلیپ کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور پھر یہ کہ مال تقسیم کریں گے یہ بھی مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ مال تقسیم کریں گے اور اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا اب ابن حجر الحسمی المکی کی جو نظر ہے جو دھیان ہے وہ صرف گیا کہ یہ تو ساری عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہیں لیکن یہاں لکھا کہ مہدی آئے گا اور یہ کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اصل میں کہ مسیح اور مہدی ایک ہی ہیں جو کام ان کا بتایا اب سلیب تو توڑنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اور یہاں پہ آ میدی سلیپ کو توڑیں گے تو پھر کون توڑے گا یہاں تو ہونا کہ ایک دوسرے کے کئی سال بعد آئے سو سال بعد آئے دس سال بعد آئے اور آ حضرت اللہ علیہ السلام نے سلیپیں توڑیں خنزیر کو قتل کیا لیکن پھر اس کے بعد خنزیر دوبارہ پیدا ہو گئے پھر اس کے بعد سلیپیں اور بن گئیں تو پھر اللہ میں نے کہا کہ او ہو تو جو عیسیٰ نے کام کیا تھا وہ تو دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ سلیپیں تو پھر بن گئی ہیں یا سلیب کے توڑنے کا مطلب جیسے کہ بہت سے لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ اس سے مطلب عیسائیت کے عقیدے کی نفی کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو پھر کام خراب ہو گیا اب جب آپ دونوں ایک ہی مقام پہ ہیں جیسے میں نے کہا کہ اگر تو آپ الگ الگ وقت میں ہوں اور آپ ایک کام کریں اور آپ کے دس سال کے بعد اسی کام کرنے کی دوبارہ ضرورت پیش آ جائے اور پھر ایک اور بندہ ہے پھر وہی کام کرے تو کچھ کچھ نہ کچھ سینس بنتی ہے اس بات کی لیکن اگر آپ ہیں دونوں ایک ہی وقت میں اور دونوں ایک ہی مقام پر ہیں اور علماء ضد کرتے ہیں اس بات کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں دو الگ الگ شخصیتیں ہیں لیکن دونوں ایک ہی وقا مقام پر اور ایک ہی وقت میں ہیں لیکن جب سلیپ توڑنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اور مہدی نے بھی سلیپ توڑنی ہے تو پھر کیا الگ الگ علاقوں میں جا کے سلیپ توڑیں گے کہ وہ آپ کہیں جی ایسا کریں کہ تم ویسٹ میں جا کے سلیبیں توڑو اور میں ایسٹ میں جا کے سلیپ توڑوں گا تم ویسٹ کے خنزیر مار دو تو میں ایسٹ کے خنزیر مار دوں گا یا تو پھر یہ ہوتا نا وہ تو نہیں ہے وہ تو یہ ہے فیکسر وہ یکتل الخنزیر تو یہاں پہ السلیب ہے اور الخنزیر ہے اگر خنزیر ہوتا خالی اور سلیب ہوتا لفظ خالی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ ایک گروہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یعنی ایک کلاس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ السلیب اور الخنزیر یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص چیز ایسی ہے جس کے مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اور اس سے مراد ظاہر ہے کہ عیسائیت کے عقیدے کی نفی ہے تو عیسائیت کے عقیدے کی نفی دونوں بیک وقت ایک ہی جگہ پہ ہو کے کریں گے یہ تو نہیں لکھا اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ عیسیٰ یہ کام کرے گا دوسری جگہ لکھا ہے کہ مہدی یہ کام کرے گا اب اس کو رد کرنے کے لیے ابن حجر الحسمی المکی صاحب لکھتے ہیں آگے تشریح میں کیونکہ وہ پہلے میں نے بتایا نا کہ وہ انہوں نے بھی علامہ ابن قرطبی نے غالباً یا کسی نے وہ حاشیے میں لکھا ہے <clears throat> کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی ہیں اور کوئی مہدی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ہوں اور ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آ جائے اسی طرح یہ بھی صاحب لکھتے ہیں اور یہ اس کی نفی نہیں کرتا جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ وہ بھی یہی کریں گے کیونکہ یہ منع نہیں ہے کہ دونوں یہ کام کریں تو منع تو نہیں ہے لیکن نکھا کہاں پہ ہے کہ دونوں کریں گے حدیث ہوتی نا پھر کہ عیسیٰ اور مادی یہ کام کریں گے لیکن ایک جگہ لکھا ہے عیسیٰ کریں گے ایک جگہ لکھا ہے مہدی کریں گے اور پھر اور بھی بہت سی ایسی حادیث ہیں جس میں یہ کہا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی ہیں تو دونوں کو آپ ریکنسائل کرنے پتہ لگے گا کہ یہ ایک ہی بندہ ہے دو الگ الگ سے بندے نہیں ہیں پھر اس کے بعد ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جو مال تقسیم کرنے والا ہے اس میں لکھا ہے ایک روایت ہے مسلم کتاب الفتن وشرات وسعت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے خلفاء میں سے ایک عظیم الشان خلیفہ ہوگا جو بھر بھر کر مال دے گا اور گنے گا نہیں اور پھر فرمایا کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بھر بھر کر مال دے گا اور گنے گا نہیں تو یہ تو امت میں سے ایک بندہ آئے گا نا اور پھر بخاری کتاب الانبیاء باب نزول اس سے اپنے مریم میں لکھا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے <clears throat> وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان ایک حاکم عادل کی حیثیت سے نزول کریں گے اس لیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے اور اس وقت مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو یہ صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے وہ انصاف سے حکم سے حکم کریں گے اور سلیپ کو توڑیں گے سور کو مار ڈالیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے بہت مال دیں گے تو ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سے خلیفہ ہوگا دوسری جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے من مریم وہ کام کریں گے اور اس میں جب آپ یہ ضد کریں کہ دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں گے ایک ہی وقت میں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں الگ الگ نہیں ہیں کیونکہ پھر اس کے ان کے متعلق مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ وہ یہ والا کام کریں گے اور وہ یہ والا کام کریں گے دونوں کے متعلق ایک ہی کام بتایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں دو الگ الگ سے نہیں ہیں جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ دو مہمان لائن پہ ہیں باری باری ان کی کال لیتے ہیں پہلے افتخار صاحب ہیں افتخار صاحب السلام علیکم ورحمۃ رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی محترم انصر رضا صاحب جی۔ پہلے تو معذرت پہلے میں نے وہ موضوع سنا نہیں تھا میں نے تھوڑی دیر پہلے ریڈیو آن کیا آخر میں آج پتا چلا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے آپ کا جی۔ لیکن اس سے پہلے وہ چونکہ ڈسکس کر رہے تھے وہ بولیوں کے بارے میں تو ظاہر ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ برائیاں ہیں صرف ان میں نہیں کرسچن کا بھی آپ نے پچھلے دنوں پورا پڑا ہوگا اسکینڈل اس طرح کا تھا لیکن ریسنٹلی ایک احمد کریم شیخ صاحب ہیں ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں ایک رفیق احمد صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے مرزا مستور پہ بھی آلموسٹ تقریباً اس طرح کے الزامات لگائے تھے تو اس سے میرا نہیں خیال کہ قادیانی کو سائڈ پہ ہو جاتا ہے یا صرف مسلمانوں میں برائیاں ہیں وہ تقریباً سب میں ہیں لیکن میرا سب کی مذمت کرنی چاہیے چلیے بہت شکریہ افتخار صاحب زاہد صاحب مس ساگا سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں زاہد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ ایئر پہ بات کیجیے جی لائن ڈراپ ہو گئی افتخار صاحب نے بات یہ ہے کہ افتخار صاحب ابھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے سنا نہیں ہے ہمارا پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم سب فرشتے ہیں لیکن ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ انفرادی طور پر کسی کسی فرد میں ہوں گی وہ کمزوریاں جو غیر احمدی علماء ہیں وہ منحص جماعت یا مجموعی طور پر وہ خراب ہو چکے ہیں اور ان میں کوئی کوئی انفرادی طور پر نیک آدمی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے وہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اللہ کلی المن ان میں کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے بھی ہیں عیسائیوں کے متعلق یہ کہا کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں سب کو کنڈیم کیا ہے مذمت کی ہے وہاں پہ جو انفرادی طور پر اچھے لوگ ہیں اس کو ان میں شامل نہیں کیا اسی طرح جو جماعت اہم دیا ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر تو ان کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایک امام اور ایک خلیفہ کے ماتحت اسلام کا پیغام پھیلانے میں ہم دن رات کام کر رہے ہیں ہمارے جو علماء ہیں جو واقفین زندگی ہیں جو مربیان ہیں وہ معمولی مشاہرے پر اپنی زندگیاں وقف کر کے اور دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں کرتے کوئی ان کے پاس ذاتی جائیدادیں نہیں بنتیں کوئی وہ لمبی لمبی گاڑیوں کے اور وہ اس طرح جو مسلح گارڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں چلتے تو یہ بہرحال دونوں میں فرق ہے پھر آپ نے کہا کہ جو مرزا مسرور پہ انہوں نے الزام لگائے تو الزام تو الزام ہی ہے الزام تو حضرت عائشہ پہ بھی لگا الزام تو سیتا پہ بھی لگا الزام تو مریم پہ بھی لگا الزام سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کا ثبوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یہ فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی طرح کے گواہ ہیں تو وہ سامنے پیش کرو الزام لگانا تو بہت آسان سی بات ہے نا اس لیے محمد رفیق صاحب ہوں یا کوئی اور بندہ ہو اس کے الزام لگانے سے کچھ بھی نہیں بات بنتی بہت سے لوگ بڑی بڑی شخصیات پر الزام لگاتے ہیں تو اس کے اس سے کسی کے خراب ہونے کی برا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن آپ کے جو علماء ہیں وہ مجموعی طور پر کرپٹ ہو چکے ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے F M one hundred one hundred point seven اور پھر دس سے بارہ بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے اسی طرح ہفتے کی شب آپ یہ programme F M hundred point seven پہ ہی سنتے ہیں نو سے دس بجے بنگلہ زبان میں اور پھر دس سے گیارہ بجے معذرت پہلے نو سے دس بجے عربی زبان میں اور پھر دس سے گیارہ بجے بنگلہ زبان میں سنتے ہیں سامعین آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات چل رہے ہیں آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر سوال کرنے کے لیے ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اگر آپ ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو آپ کی صورت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں یعنی مقامی ٹیلی فون شمالی امریکہ والا ٹیلی فون نمبر یا ای میل اس میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں آج یاز محمود صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان سے یہ ان کے علم میں یہ بات لے آئیں یا اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو ای میل میں ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے ہماری گزارش کہ اس کے اندر اپنا سوال مکمل کیجیے اکثر ہمارے سامنے توجہ دلاتے ہیں کہ اگر سوال پہلے سے لکھ لیا جائے تو بآسانی مکمل ہو جاتا ہے یہی آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اپنا سوال جو ہے لکھ لیں اسی طرح اگر آپ اپنے سوال کے ساتھ کوئی حوالہ پیش کرنا چاہیں تو وہ حوالہ ہمیں ای میل کیجیے یا ہمارے جو ساتھی کنٹرول پہ ہیں یا صاحب ان کو وہ لکھوا دیں تاکہ ہم اپنے مہمان کی خدمت میں وہ حوالہ بھی رکھ دیں جب آپ کا سوال آئے اور مکمل جو آپ کے سوال کا کا ہر پہلو ممکنہ پہلو ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ جو سامنے کیا جائے جائے وہ مکمل ہو ہمارے ساتھ لائن پہ امین صاحب ہیں ان کی کال ہم لیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے جی امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے امین صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے جی وعلیکم السلام صاحب میری گزارش ہے آخر تک میری بات سننا لائن کا رضا آپ نے جو ان الزین آمن ہادو والی آیت پڑھی نا تو سب سے پہلے ان الزین آمن ایمان کی شرط آ گئی آپ شرک کو اور ایمان کو کیسے دونوں کو ملا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الزین آمن وہ جو ایمان لائے کون یہود نصارہ جو اللہ کے نبیوں پر اور اللہ پر ایمان لائے نہ ستاروں کی پرستش کی نہ نبیوں کو بیٹا مانا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے آج کل کے آج کل کے یہود نصرہ تو تحریف الکتاب ہیں نوز باللہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے باللہ وہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو اور رضاء علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو آپ شرک اور ایمان کو کٹھا کیسے ملا رہے ہیں میرے یہ سوال اور دوسرا یاسین تاہا مزمل مدثر یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں اللہ نے نام رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نہیں ہیں معذرت چاہتا ہوں میں آپ نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے دعوے کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دعویٰ کہ محمد الرسول اللہ پھر بعد میں جب اللہ کا حکم نبی جی کا اعلان یہ سب اللہ کے اعلانات ہیں جو میرے نبی نے کیے ہیں تو آپ اس کو غلط بات مطلب غلط طریقے سے کیوں بتاتے ہیں مجھے یہ بتا دیں بڑی مہربانی چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب آپ کا اور ساتھ ہی ظہیر صاحب ہیں سیٹل سے ان کی کال لیتے ہیں ظہیر صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام یہ پوچھنا تھا کہ اس کا ٹاپک جو ہے آپ کے موضوع کے مطابق نہیں ہے لیکن جماعت احمدیہ کی تصویر سے ریلیٹڈ ہے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر جب ہم ایتھیس سے بات کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کو سور اور بندر بنا دیا اور اوپر سے لباس اتارا اور جانور اتارے تو اگر وہ ہم سے یہ پوچھے کہ یہی تو وہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے تو اس میں آپ کو کیا ہے آپ کا قرآن بھی تقریباً یہی بات کر رہا ہے ایک سوال یہ دوسرا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی دعائیں قرآن میں بتائی گئی ہیں ربنا ظلمنا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ورڈ استعمال کرتے تھے تو کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہ کیا ظلم کرنا تھا مطلب ہم تو کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں لیکن وہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے چلیے بہت شکریہ ظہیر صاحب آپ کا جی امین صاحب کے سوال سے ان کی <clears throat> کال سے شروع کرتے ہیں جی آپ نے لکھا انہوں نے کیا جی انہوں نے لمبا تھا بیان جو میں لکھ سکا ہوں وہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایمان اور شرک کو کیسے ملا رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ جو عیسائی اس دور میں تھے نا وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ آج انہوں نے نیا عقیدہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تسلیس کے عقیدے کی نفی کی ہے تو تسلیس کا عقیدہ تھا حضرت علیہ السلام کو بیٹا بنا بناتے تھے جو خدا نے کہا قرآن کریم میں کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو کہ یہ اب بنا ہے یہ تو اس وقت کا ہی ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ زینہ آمن و اللہ زینہ ہادو ان اللہ زینہ آمن و اللہ زینہ ہادور یہ نہیں کہا کہ ان اللہ آمن و اللہ زینہ ہادو یہ کہا کہ ایمان والے اور وہ جو یہودی ہیں اور وہ جو عیسائی ہیں اور وہ جو صابی ہیں تو سابی آپ جس کو بھی بنا لیں ستارہ پرست بنا لیں کوئی اور بنا لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا اور امال صالح کرے گا تو آپ نے یہ کہا کہ جی وہ تو شرک والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول ہی نہیں کرے گا یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا اور امال صالح کرے گا چاہے وہ ایمان والے ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں سابی ہوں جو بھی ہوں تو یہ آپ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں قرآن میں شامل کر رہے ہیں اور مجھے کہنے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اب اب تو عیسائی تو اللہ کو بیٹا مانتے ہیں تو کیا اس وقت نہیں مانتے تھے مطلب کوئی تھوڑی سی کامن سینس سے کام لے لیا کریں کہ جماعت احمدیہ کی نفرت میں بغض میں آپ کی ماتی ماری گئی بالکل کہ آپ یہ سوچتے نہیں کہ عیسائی تو دو ہزار سال سے حضرت علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ آج سے کہہ رہے ہیں وہ تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں وہ تو یہ عجیب و غریب سی منطق ہے آپ کی کہ جی نہیں تو اب تو وہ ہیں اب تو وہ ایسے ہیں اور یہودی تو نہیں نا شرک والے یہودی تو شرک نہیں کرتے یہودی تو ایک خدا کو مانتے ہیں نا تو یہودیوں کے متعلق کہاں سے شرک آپ نے ڈال دیا عیسائیوں کے متعلق چلو آپ نے کہا کہ وہ شرک ہے حالانکہ خدا نے اس میں نہیں کہا لیکن آپ نے عیسائیوں کے متعلق کہا کہ وہ شرک کرتے ہیں یہودی تو نہیں کرتے نا وہ تو ایک خدا کو مانتے ہیں ان کا جو کریڈ ہے وہ تو آج تک یہی ہے کہ شمع اسرائیل دنائی لوہین و دنائی خاد بروخا شی ملوخا ملیم ملوخا کیا ہے وہ ملوخہ علام کہ اے بن اسر اے اسرائیل سنو کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے اور اس کا نام مبارک ہے اور وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے تو آج تک خدا کو ایک مانتے وہ تو دو خدا نہیں مانتے وہ تو تین خدا نہیں مانتے ان کے متعلق بھی آپ نے وہ ویسے کہہ دیا انے وا پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب وہ بھی شرک والے ہیں وہ تو شرک والے نہیں ہیں پھر بعد میں کیا کہنا انہوں نے جی پھر انہوں نے فرمایا وہ کہ تا مزمل اور دوسرے جو ہیں ہاں، وہ ساری صفات ہیں نا تو اب وہ مرزا صاحب کے بھی وہ نام ہی ہیں وہ جے سنگھ بہادر ہے یا وہ کہتے ہیں آدم اور موسا اور عیسیٰ وہ سارے کے سارے وہ نام ہیں وہ صفات ہیں ایک بندے کے اندر مختلف صفات ہو سکتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے تو خدا نے جو ایک جگہ کہا کہ وہ ماں محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے اور ایک جگہ کہا کہ وہ ماں اللہ کا اللہ رحمۃ اللہ عالمین نے تو آپ کو سوائے رحمۃ اللہ عالمین کے کچھ بھی نہیں بنا کے بھیجا تو رحمت اللہ عالمین کے نتیجے میں جو بھی ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں جو بھی ہو یہ تو بات کی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ماں محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن پھر ان کو نبی بھی مانتے ہیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور ہوتا ہے رسول اور ہوتا ہے تو خدا تو کہتا ہے کہ وہ ماں محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں وہ نبی بھی ہیں پھر آپ کہتے ہیں وہ رحمۃ اللہ عالمین بھی ہیں خدا نے کہا کہ وہ ماں صلّنہ کا اللہ رحمۃ اللہ عالمین ہم نے آپ کو سوائے رحمۃ اللہ عالمین بنا کے بھیجنے کا اور کچھ بھی نہیں بنایا صرف یہی بنایا رحمۃ اللہ عالمین وہ مار صلنا کا اللہ کافت الناس پھر تاہا بنایا پھر یاسین بنایا بشیر بنایا نذیر بنایا تو یہ مختلف جو صفات ہیں وہ ایک بندے کی صفات ہیں اسی طرح مرزا صاحب علیہ صلاۃ وسلام ہے لیکن آپ جو اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو سمجھنا بھی نہیں چاہ رہے وہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب علیہ صلاۃ وسلام رسول ہیں تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ درست ہے کیونکہ رسول کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا آپ کو میں ہزار دفعہ یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ مرزا صاحب کی رسالت کے اوپر بات کرنے کرنی چاہیے کہ وہ رسول ہیں کہ نہیں انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا یہ بالکل ایک غیر متعلق بات ہے اور مرزا صاحب کی رسالت سے پہلے آپ کو یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ رسالت اور نبوت جاری بھی ہے کہ نہیں کیونکہ جاری نہیں ہے تو پھر بات ختم ہو گئی پھر مرزا صاحب چھوڑ کے ہزار لاکھوں مرزا صاحب آ جائیں کیا فرق پڑتا ہے ہم تو ثابت کر چکے ہیں قرآن سے کہ نبوت تو ختم ہے وہ آپ کرتے نہیں اور آپ کا صرف یہ کام ہے کہ یہاں آ کر فضول باتیں کرتے ہیں قرآن کے اوپر بہتان باندھتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو غیر مسلموں کے نظر میں اسلام کو مزید بدنام کرنے والی ہوتی ہیں ذاکم اللہ ظہیر صاحب نے سیاٹل سے سوال پوچھا تھا ایولیوشن یا ارتقاء کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں بھی تو اسی طرح کا مضمون ہے نہیں وہ یہ بالکل دو ڈفرینٹ باتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اب انسان بن گیا یہ ڈارون کی تھیوری ڈارون کی تھیوری ہاں جی قرآن کہتا ہے کہ انسان تھا اب بندر بن جائے گا <laughs> اچھا۔ فرق ہے نا جی جی جی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ بندر تھا اب انسان بن گیا خدا کہتے ہیں انسان تھا اب بندر بن گیا بندر بن تو یہ فرق ہے نا دونوں کے اندر اس لیے قرآن ڈیرون کی تھیری آف ایولیوشن کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بد حرکات کی وجہ سے بد عقائد اور بد اعمال کی وجہ سے آخر بندر بن جائے گا اور بنتے بھی ہیں اب وہ جسمانی طور پر بنتے ہیں صفاتی طور پر بنتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے وہ تو کہتے ہیں نا جسمانی طور پر بندر تھا پھر اب انسان بن گیا جی۔ خدا کہتا ہے یہ صفاتی طور پر انسان تھا اب بندر بن گیا تو یہ فرق ہے دونوں میں اور اسی طرح انہوں نے وہ دعاؤں کے حوالے سے بات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ربنا ظلم وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کوٹ کی نا اللہ تعالیٰ نے اور وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ یہ دعا مانگے تو انہوں نے دعا کی کہ ربنہ ظلمف فسن ولم تخ اور جہاں تک ظالم کا تعلق ہے یا ظلم کا تعلق ہے وہ اس کو عربی زبان میں جو اس کو کہتے ہیں یہ ازداد میں سے ہے یعنی جو دو ایک ایسا لفظ ہے جس میں دو مختلف معنی پائے جاتے ہیں مختلف سے مراد یہ کہ دو متضاد معنی پائے جاتے ہیں یہ منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ظلم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ محل شاعی غیر وضع شاعی غیر محل وضع شاعی غیر محلے کسی چیز کو اس کے محل کے مطابق نہ رکھنا وہاں پہ رکھنا جہاں پہ اس کا محل نہیں ہے اس کو ظلم کہتے ہیں پھر ظلم جو ہے وہ اندھیرے کو بھی کہتے ہیں ظلمات ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اندھیرا ہو گیا لیکن ایک ظلم یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اس کو وہ نہ پرووائڈ کریں جس کا نفس آپ سے مطالبہ کرتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں اس کو وہ آسائشیں اور آرام وہ عیاشیاں نہ پہنچائیں جس کا نفس مطالبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ تکلیفیں سہیں اس کو بھی خدا نے ظالم کہا ہے تو یہ جب رسول کے مقابلے میں کے متعلق ظلم کا یا نیک لوگوں کے متعلق ظلم کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ آسائشوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر صعوبتیں برداشت کرتے ہیں اس کو بھی ہم کہتے ہیں بعض کا کہ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے اور اس میں تکلیفیں ڈالو کہتے ہیں یار تم پاگل ہو تم یہ کیا کام کر رہے تم تو وہ جو علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لب بام ابھی تو عقل کہتی ہے کہ بھاگ لو تم آگ میں چھلانگ مارو رشکہ کہتا ہے کہتا ہے چھلانگ لگا دو اللہ تعالیٰ نے کہا تو بس ٹھیک ہے خدا بچا لے گا وہ الٹیمیٹلی خدا بچا لیتا لیکن جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ نہیں بچتا یعنی جو کافر ہے جس کو خدا نے ظالم کہا ہے لیکن جو خدا کا نیک بندہ ہوگا مقدس ہوگا خدا کے انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے نفس پر خدا کی خاطر ظلم کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جو خدا کی مخالفت میں ظلم کرتا ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے اس لیے یہ تو جو دعا آیت انہوں نے کوٹ کی ہے اس میں تو بہرحال وہ آدم کے متعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ ربنا انفسنا تو اس میں بھی وہ کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ مجموعی بات کر رہے ہیں کہ ربنا ظلمنہ انفسانا اللہ تعالیٰ ہم نے ظلم کیا اپنی جانور پر تو یہ گویا ایک اجتماعی دعا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے کبھی کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں اس گناہ کے نتیجے میں ہمارے اوپر جو تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی حضور میں لکھا جاتا ہے اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو نے معاف نہ کیا تو پھر تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے طارق صاحب نے ای میل سے ایک جملہ لکھا ہے فرماتے ہیں وہ انگریزی میں لکھا ہے جی کہتے ہیں کہ بندر کا جو اشارہ ملتا ہے وہ حدیث میں ہے قرآن کریم میں نہیں ہے نہیں وہ اس میں ہے نا کون کی رد تنخواسین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ولقد علم تم الزینات کو سبت فق الحم کون و کردن تنخواسین کہ تم اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے سبد کے معاملے میں عد اعتدال سے کام لیا اور انہوں نے اس کو حدور کو توڑ دیا تو خدا نے ان سے ان سے کہا فقل النحم کون کردن خاصین خصیص قسم کے بندر بن جاؤ تو اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو مفسرین ہے کہ جی وہ بندر بن گئے وہ رات کو انسان سوئے تھے صبح اٹھے تو بندر تھے حالانکہ اسے جسمانی کوئی ٹرانسفارمیشن یا ٹرانسفیگریشن مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندروں جیسی حرکتیں کرنے لگے تھے ایک اور سوال آیا منظور صاحب نے بھیجا ہے فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا دعویٰ تو مکہ کے لوگوں کے لیے کیا تھا نبوت کا اس وقت تو ختم النبیین کا معلوم ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت پوری دنیا کے لیے تھا ہاں جی یہ تو جو حضرت مسیح اسلام پہ تدریجی نبوت کا تدریجی دعوت کا الزام لگاتے ہیں جی ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہا کہ میں مکہ والوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اپنے گھر والوں کو بلایا خدا نے کہا ونظر رشیرت کل لقربین کہ جو نزدیکی ہیں ان کو ڈرا پھر کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے محبوس کیا ہے لیکن ذرا ام القرا و منہاؤ کہ جو ام القرا یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اور پھر بعد میں یہ کہا کہ کلیا جو ان رسول اللہ علیہ کم جمعہ کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا اسی لیے جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو فوت ہی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہم پر گواہ ہیں اور ہم لوگوں پر گواہ ہیں تو ابھی تو ہم پر ہی پوری شہادت نہیں ہوئی اور ہم نے لوگوں کو ابھی تک وہ شہادت پہنچائی نہیں ہے تو یہ فوت ہی نہیں ہو سکتے جب تک یہ کام نہ ہو تو اس وقت بھی کچھ مسکنسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں تھا آج بھی ہوتا ہے اس لیے یہ جو وہ بات میں میں بھول گیا کہ وہ سوال کیا تھا سوال اب ہم لیں گے اگلے میں کیونکہ اس اچھا۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے منصر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت جی، نکالنے کا پروگرام میں شامل ہونے کا کنٹرولز پہ یاز محمود صاحب ہیں ان کا شکریہ ان یہ ہمارے ان خاموش رضاکاروں میں سے ہیں جن کی آواز سوائے جو لوگ فون کرتے ہیں ان سے تعارف نہیں حاصل کرتے لیکن ان کی موجودگی سے یہ پروگرام چلتا ہے نہ صرف اسٹوڈیوز میں بلکہ یہاں سے ریڈیو اسٹیشن تک کا جو سفر ہے اس میں بھی کافی سارے ہمارے رضا کار ہیں جو کام کرتے ہیں آج ہمارے اسٹوڈیوز میں یاز محمود صاحب ہیں گویا میں رضا ہوں رضا کار ہیں <laughs> ٹھیک ہے مل مل کے کام کر رہے ہیں نا ٹیم ہے میں رضا اور وہ رضا وہ کار ہو گئے اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اپنے سوالوں سے نوازتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں تقریباً اکیس سوال جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں کچھ ای میل سے آئے ہیں کچھ ٹیلی فون کے ذریعے آئے ہیں آپ کا شکریہ آپ ہمارے پروگرام کو وقت نکالتے ہیں اب اس فریکوینسی پہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ان شاء اللہ چاندی لمحوں میں آپ کے ساتھ دوبارہ ہم اے ایم فائیو تھرٹی پہ دوبارہ آپ سے ملیں گے اس وقت تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زندہ زندہ باد باد احمدیت زندہ باد